اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح شروع کر رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ پانچ صورتوں پر مشتمل ہے مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے ہجم میں بہت چھوٹی معنی میں مفہوم میں عظمت میں فضیلت میں بہت بڑی اس کے بعد چار صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں بقرہ نساء عال عمران اور مائدہ اور یہ جو چار صورتیں ہیں یہ دو دو دو صورتوں کے دو جوڑوں کی شکل میں سورت البقرا سورت عال عمران یہ الزہرا وین خود حضور نے ان کو ایک نام دیا مشترک اور ان میں جو مناسبتیں ہیں مشابہت ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ترجمے کے دوران سامنے آتے رہی ہیں نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں یہ بات بھی سامنے آئی اب یہ دو صورتیں ہیں یہ صورت النساء اور صورت المعاہدہ یہ جوڑے کی شکل میں ان میں ایک تھوڑا کنٹراسٹ نظر یہ آئے گا کہ سابقہ دو صورتوں میں پہلے حروف مقطعات اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بیان جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے براہ راست کتاب ہو رہا ہے البتہ یہ فرق ہے وہ نسبت سعودیت کے اعتبار سے کہ سورہ نصاب میں یوہن ناس یا لوگو خطاب عام ہے اور سورت المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا عام وہاں خاص ہے انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار باقی جس طرح سورہ بکرا اور سورہ عال عمران نصفین میں منقسم ہے اس طرح کا معاملہ ان دونوں صورتوں کا نہیں ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورہ بکرا کے نصف ثانی کے مشابے ہیں یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں لیکن آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں گتھی ہوئی ہیں رسی کی طرح کہ وہ نظر آئیں گی کٹواں ایک لڑی لال ہے پیلی ہے ہری ہے نیلی ہے لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو وہ کٹا پٹا رنگ نظر آئے گا مسلسل لال نہیں نظر آئے گا مسلسل پیلا نہ نیلا نہ ہرا کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ تو واقع ایک علیحدہ لڑی ہے ایک نیلی ہے ایک پیلی ہے تو وہاں تو میں نے سورہ بکرا میں آپ کو بتایا تھا کہ چار ڈوریاں ہیں دو کا تعلق شریعت سے شریعت میں دو لڑیاں ہوئی ایک عبادات اور ایک معاملہ دو کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے ایک جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور ایک جہاد بالنفس کی آخری شکل یعنی قتال فی سبیل اللہ یہ چاروں کا تانا بانا سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں تھا یہاں سورہ نشا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تین لڑیاں ہیں یہاں اور وہ اسی طرح آپس میں گچھی ہوئی ہیں نظر آئیں گی کٹواں لیکن اگر آپ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مضمون بن جائے گا لیکن یہاں پر جو خطاب ہے ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ میں وہی چار چیزیں اس میں آئیں گی خطاب انفاق اور احکام شریعت عبادات لیکن دوسرا کتاب ہے اس میں اہل کتاب سے اس میں یہ کہ نصارہ اور یہود دونوں گڈمڈ ہیں ملے جلے ہیں اب اہل کتاب کا معاملہ ہے پہلی دو صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مسئلہ چل رہا تھا اس میں سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے لیکن وہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے اس لیے کہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے آ منوس پورے قرآن میں کہیں آئیو نظیر نافقو نہیں آیا یا الکافرون بھی ہے الزین کفرو بھی ہے الزین الزین بھی ہے نافقو کہیں نہیں اس لیے کہ منافق بھی قانون تو مسلمان ہی ہوتے تھے تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہاں الزین امنو مومنین صادقین کی طرف روئے سکون ہے یا منافقین کی طرف اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض مقامات پر مثلاً سورہ توبہ کے بعد مقامات ہیں یا فی سبیل اللہ آذیم فروخی الارض اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کہ راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین میں دھنسے جاتے ہو تو اس سے ایک عام زن پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا یہ منافقین کا مسئلہ تھا روح سفل ہوا منافقین کی طرف ہے مومنین صادقین تو ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہتی رہتے تھے کھلے دل کے ساتھ تو کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تلہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی وہ تو تیار ہر وقت تو اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں رخ کس کی طرف ہے اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا اہم ترین ہے لیکن کہ سورہ بقرہ میں تو پورے میں رفظ نفاق آیا ہی نہیں یہ حکمت خدا بندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے کہ علامات کو بیان کر دی کہ یہ بیماری ہے تاکہ جو بھی متنوع ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے بات پوریا کر کے کرنی پڑے گی تو سورہ عال عمران میں ایک دو جگہ لفاف کا لفظ آ گیا لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ بقرہ میں وہ منافقین یوں سمجھیے کہ ایک سو چھہتر جو اس کی آیات ہیں اس میں سے پچپن آیتیں ہیں کہ جن کا جو میرا تجزیہ ہے روح سکون ہے مومنین صادقین کی طرف صرف سینتیس آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر اور چوراسی آیات ہیں جن میں خطاب منافقین سے لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا یہ نذیر آمنوں کے حوالے سے ہوگی اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے منافق تو وہی ہوتا ہے یہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو لیکن یہ کہ دعوی ایمان تو اس میں موجود ہوگا سورہ نساء اور سورہ معاہدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجئے انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق اور نمبر دو جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال ان کے حقوق کا لحاظ کرنا یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نصاب آئلی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ بقرہ میں جو رشتہ جڑتا ہے حکومت و فورت کے بہن اس نواز کا جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے تو وہ جو سب سے برا بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں سورہ عال عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہے سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے لاتعطل و ربا اضاف و مضافہ کوئی اور احکام شریعت جو ہے اس میں نہیں لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں ان کی ایمینسیپیشن ان کو اوپر اٹھانا ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا یہ آپ کو نظر آئے گا پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ اگر سیکسل انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے سورہ معاہدہ میں جاتا پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے ریاست اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام چوری ڈاکہ وغیرہ کا سد باب اس کے لیے کیا حدود ہیں اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں یہ بھی آگے آئیں گی باقی سورہ نساء میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ معاہدہ میں بھی اہل کتاب سے بھی آخری کتاب ہوگا تو جیسا کہ میں نے کیا تھا کہ پہلا گروپ جو ہے اس میں دو لڑیاں ہیں ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے شریعت شروع ہو رہی ہے بلو پرنٹ اس کا سورہ بقرہ سے اس کے تکمیلی احکام سورہ معاہدہ میں اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ وہ بھی تدریجن بڑھ کر آخری باتیں وہ ہے کہ جو پھر سورہ معاہدہ میں ہمیں ملیں گی بس اتنی تمہید اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا یہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اب دیکھیے کی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جسے جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا وہ خلق منہا ساؤ اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا بلکہ نفس سے بنایا اس میں وہ بات پوری طریقے سے اکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے نو نو ایک ہے جن سے دو ہیں بکرا بکری نو ایک ہے جنس دو ہے ایک ہی نو سے اسی نو سے تمہارا جوڑا بنا ہے ہیومن بینگز ہوموسیپینس نو ایک ہے اسپیشیز ایک ہے لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکچل ڈیفرینشیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے یا یو اللہ سے مقبول نجی خلق و خلق امین و بس امن اب یہاں پر مراد ہے وہی آدم اور ہوا ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت میں جالن کثیر جال صاحب یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے پیچھے لے جائیں گے تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے ایک انسانی جوڑا آدم اور ہوا اس رشتے میں پوری نو انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے اس لیول پر جا کر ایک ہے سگے بہن بھائی ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنس مل جائیں گے پر دادا پر دادی پر جا کر اور ایک لمبا ہلکا ہو جائے گا چلتے جائیے تو آدم و ہوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہیں ایک کپل ہے آدم و ہوا بتق اللہ ندی سالون بھی بلرحام کی ایک ہی آدمی میں دوسری مرتبہ پھر تقوا کا حکم اور تقوا اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے اللہ کے واسطے مانگتا ہے اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں گھریلو جھگڑے ہوں ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو تم یہ بات چھوڑ دو اپنی اس سے باز آ جاؤ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوا اختیار کرو تو یہ جھگڑے ہو گئی اس کے احکام پر چلو اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے مرد کے حقوق عورت کے حقوق رب المال کے حقوق عامل کے حقوق مزاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے دونوں کے کیا حقوق ہیں کیا اختیارات ہیں اگر ان کی پیروی کی جائے ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا ولرحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے یہ رحمی رشتے ہیں لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنی بھی بنا کے ہوا ہے وہ سب ایک ہی نسل سے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے ان اللہ تعالیٰ علیکم رقیبہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے یہ تقوا کی روح ہے اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے چھپا ہوا نہیں ہے چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے کھڑکیاں بند کر دی اور پردے لگا دیے سب کچھ ہو گیا لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا ان اللہ تعالیٰ رقیبہ اگر یہ مستحکل رہے تو پھر تقوا ہوگا پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی اب دیکھیے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ اس دماغ قائم ہو رہا ہے آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور ہوا تھے جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے اب ان سے آگے نسل بڑھے گی لیکن یہ جو پورے معاشرتی معاملے میں خاندانی معاملات میں آئلی معاملات میں جیسے سورہ بکرا میں ہم نے دیکھا کتنی مرتبہ وط اللہ وط اللہ وط اللہ تقوا نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی قانون کو تو تختہ مشنی بنایا جا سکتا ہے بلا تخرو آیات اللہ حضوا اللہ کی آیات کا چھٹائی نہ بنا دو کہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے وہ آت یقامہ والا ہوں اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے کمزور تھے وہ آتی یہ والوں والا تبدد الخبی سب ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا انہیں کیا پتا چلا اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا طرف لے لیا اور ردی مال لگا دیا ولا کاکلو مالح الام والم اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو ان نہو کا نو بن کبیرا یقیناً یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑے بوال کی بات ہے وہی صرف تم اللہ تو صطوفی ان کام اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی یتیم ایک پلٹتا ہوا چلیے اس کی ایک زندگی ہے ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم وہ آپ ہم اسے ملکرین سنت نے ملکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے تعبیر کیا ہے لیکن وہ میں یہاں اس کو بیان نہیں کر سکتا جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں جو سلف سے چلا آ رہا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرغی ہے تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں یہاں جو ہے تیسری آیت میں وہ یتامہ سے مراد ہے یتیم بچیاں یتیم خواتین بھائی تم اللہ تم سے تو پھر یتامہ چہو ماں الکم بلکمسائے مسنا و وبات تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو اور تمہیں جو پسند ہو اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے نکاح کر سکتے ہو تعدد استواج کی گئی آج قرآن مجید میں لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال دیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو پاس پوس کر سکے تم سے فن صرف تم اللہ کا البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں تین ہیں چار ہیں تو فن صرف تم اللہ کا اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو یہ اندیشہ ہو تو واحد تو پھر ایک ہی شادی کرو ایک ہی بیوی اس سے زائد نہیں ہے اور معاملہ کا پیمانوں کو میں دوسرا کھاتا یہ ہے یا جو تمہاری مل کے یمین ہو جو لونڈیاں ہوں جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے لیکن پھر شادی ایک ہوگی اگر اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے ٹائم کتنا گزار رہے ہو کس بیوی کے پاس کتنا سب اس میں مساوات ہونی چاہیے نان نفقہ کیا دے رہے ہو کپڑے کیسے دے رہے ہو ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہے جو مادی چیزیں ہیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں اس میں انصاف اور عدل لازم ہے البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں غریب نہیں ہے ظاہر تعلقہ اللہ تعول یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے رجحان ہے اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور دکھا کریں وہ آت نشان صدقات ہند نہلا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے اور صدقے کی جمع ہے صداقات دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع اور دال پر پیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جمع ہے وہ ان کبن رقوم انشئی منہ نفسن پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضابندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دے تم نے بےحد جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا اب وہ تمہیں کوئی شبا کر رہی ہے تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہے تحفہ دے رہی ہے تو کوئی حل نہیں پکلو ہو ہنی مریا تو تم اسے استعمال دلاؤ کھاؤ لچتا پچتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی سے زبردستی نہیں جبر کر کے نہ دے دیا جائے فائن طبن الکمن شعین من ہو نفسن بالکل اپنی مرضی سے ولا تو صفحہ بالکم التی جہال اللہ القم قیامن ورژم فیا مقصوم وقول الحم قلم معروفہ اب ایک معاشرے میں طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے صفحہ بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے اب وہ مال اڑا رہا ہے تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں دس خرچ کروں تو اموال کم کہا گیا یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے مشترک بہبود کے لیے ہے چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے مت پکڑا دو نہ سمجھو کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے برزکوم فیہا ہاں ہاں انہیں رسک دیتے رہو اس میں سے کھلاتے رہو پلاتے رہو وقول معروف آ اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارڈ مقرر ہو جاتے تھے یا تو کوئی بڑا جاگیردار ہے کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اڑا دے گا ختم کر دے گا تو کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا اس میں اپنا خرچ کرے لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے یتامہ یامامہ ہتار بلغ النکاح اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو جانچ کرتے رہو دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں پھر آنس تم بن تو جب تم دیکھو ان میں کیا باشعور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں فٹ فاؤ نہیں ہوں تو ان کے اموال ان کے حوالے پر ولاکل اسراف و بیدارن اکبرو اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو ہڑپ نہ کرو جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال کو دے ہی دینا ہے میں نے تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں ومن کا نا غنی فری استاف اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے کشائش ہے اس کے پاس تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے رمن کانا فقیر اور اگر کوئی خود تندست ہے محتاج ہے اب ظاہر بات ہے وہ یتیم کی کوئی نگہداشت بھی کر رہا ہے اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے تو پھل یا کوئی بالمعروف تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں جو کہ معقول انداز ہو اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہے کہ جو ان نیچرل ہوں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے فائدہ دفاع تم الہم اموالا ہوں اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو فاش شیدو والے ہند تو گواہ بنا لو کہ یہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میرے تحویل میں تھی آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی کفا بلّہ حسیبہ باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ دنیا کا معاملہ ہے اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہٹا کے دینا ہے نصیب اما تڑکل والدین و لخربول مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے ولیم نسائ نصیب اما ترکل والدان و اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترک کیا ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتے داروں کا یہاں پہلی مرتبہ عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا کہ بما بن ہو او کسر چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پورے طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیبم مفروضہ اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب آپ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کہ کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں تو کتنی دجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ان کا لحاظ نہیں اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکیب کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا وضر القربا جب وراثت کی درجے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں بل یتامہ یقین بھی آ جائیں بل مساکین کچھ محتاج بھی آ جائیں پر وقول الحم قول معروف تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل محتاج ہیں تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ بداوا ہو سکتا ہو کرو وہ کون کالم معروف ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں لڑکو نہیں کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی تم کون آ گئے یہاں پہ بل یکسل نظین اللہ ترک فہم ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ضروریتن آپ چھوٹے بچے اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے خافو علیہم تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں فلیت تق اللہ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں کوئی ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو ولی اکول قول سلیلا اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو ان لدین یا قلون اموال یقامہ ظلم یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں نا حق امنما یا قلون کی نارا وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ وسعرہ اندر کی آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی یہ دس آیتیں بڑی جامع ہیں اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس بین سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں اب اس کے بعد جو رکو ہے یہ بڑا مختصر ہے آیتیں چار ہیں لیکن یہ قیامت مزمر ہے ان میں یہ اعجاز ہے چار آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس میں پوری پوری جلدیں لکھی گئی جامعیت کی انتہا ہے یوسی کم اللہ کی اولاد کہوں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لکر مثل و حسن سیل لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر فعم کن نسان فوکس نہ کہ فلح سلسا معرت اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا وہ امکانت واحد فلاح اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا رائے بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی وہ ایک الگ ہے معاملہ ہے کل واحد کا انکان ہے اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی اور ایک ہے اوپر والد والدین جب اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کا بھی حصہ ہے بولے اب وہ کل واحد میں اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے جما کا امکان لہو والد اگر اس کی اولاد ہے ایک شخص لاولد مر گیا ہے اور بات ہوگی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہائی اس کا والدین کو چلا گیا دو تہائی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا فعلم میں کل بلد اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں داولت فوت ہو رہا ہے وہ ورث سہو اب ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں پھلے ام میں ہی تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی وہی مرد کا ماں باپ سے عورت جملہ ہو جائے گا فنکار میں لہو اقمت اور اگر اس کے بہن بھائی ہو پھلے امر سلس نمباد وسیعت یوسی بیا دین تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا چھٹا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو راست جا سکے گی اس کے لیکن ساتھ فرما دیا باز وسیعت یوسی اور دین وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وسیعت کی ہے اس وسیعت کو پورا کیا جائے اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی نمباد وسیعتی یو سی بہا اور دین آباؤ کم ابناؤ کم لا قدرو ایم اکرم القم نفن تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے زیادہ قریب ہے دفے کے اعتبار سے فری رقم من اللہ یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے فری رقم بن اللہ یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں خام خواہ ان کے لیے قائد کو رکھ دیا ہے کھا پی چکے زندگی گزار چکے اب وراثت تو ملنی چاہیے اور کو بیٹا بیٹی کو نہیں اللہ کا حکم مانو ابا حکم ابنا حکم لا تدن آئی القم الرکم فری رقم من اللہ ان اللہ کان علیم اور حکیمہ یقین تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ازواجکم ان لم یکن لہن یق اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شور کا ہو جائے گا باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا یعنی شور کا ہو گیا پنکار لہن نہ بلد اور اگر اس کی اولاد ہے پلاکن روم ماتھا رکھنا پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا ممباد وسیتی یو سینا بہا دین اور یہ بھی ہوگا وسیعت کی ایگزیکیوشن کے بعد اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد وہ روبو مما طرف تم اور جو کچھ تم چھوڑو مرد شور فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا ان لم یق لکم اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے فل کا ولد اور اگر تمہارے اولاد ہے فلاح فلہ سمبا سڑک تم ممبا وسیعت یو سونا او جین تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے وسیعت دسیعتونا بہا او جین اس وسیعت کی تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمے ہو ادا کرنے کے بعد وہ ان کا رج یورس و کلا اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے تھا اور لاکن یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے یہ کلالہ کون ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو میت ہے فوج شدہ مرد ہے یا عورت ہے تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں بہن بھائی ہے اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے ایک عینی عینی وہ ہے باپ بھی وہی ہے مشترک ماں بھی وہی ہے جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں ہم ہمارے یہاں حقیقی حقیقی بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں اللہ کی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا ان کے یہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اب اس سے بھی اولاد ہے تو ماں تو ایک ہے اولاد دو ہیں دو باپ سے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیاتی ہیں ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ لہو اخن اوخت اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے فلی کل واحد مسودس تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے فلیم قانو اکثر میں اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں تو ہم فی کے پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے ممباد وسیعت دوسرا بیا اور دین یہی دو شرطیں پھر ہیں اس وسیعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد غیر مدار اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو زرد پہنچانے کی نیت نہ ہو وسیعت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اللہ علیم الحلیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال علم والا ہے اس کے علم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بس شرب کا نہ شدید پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہو دل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں ممن یوت اللہ و رسول رہ یود خلو جنات تجریم ان کا لنحاط جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین آج اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کل فوج العظیم اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے ممن یاس اللہ و رسول رہو وہ یتادہ حدود اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے یدخل ہو نارن خالدن فیح اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ لہو عذاب المحیم اور ان کے لیے عذاب محیم ہوگا حالت حاضر کا اب جب میں نے کیا تھا سیکس ڈسپلن اسلامی معاشرے کی جب تفہیر شروع ہو رہی ہے مکے میں تو بات ہے مسلمان جب تک تھے تو غلبہ وہاں کو کا تھا اب یہاں مدینے میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کریں تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اب اگر کوئی سیکشل انارکی ہے کوئی بدکاری معاشرے میں ہے کیا کیا جائے کیسے روک تھام ہو اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورہ نور میں آئیں گے چل کر یہ تدریجن یہ سورہ نصاب پھر ہے سورہ احزاب پھر ہے سورہ نور اور پھر ہے سورہ معاہدہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصحف نے اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ معاہدہ آ گئی ہے ورنہ سورہ نساء پھر سورہ احزاب پھر سورہ نور اور پھر سورہ معاہدہ ہے ترتیب یہ باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل جو ہیں وہ سے آئے ہیں ان کی ترتیب یہ ہے ولہ کی یاتین الفاظ شکم ان نشائے اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں فسٹ شدو والے اربا کا آم کو تو پھر گواہ بناؤ گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار اگر وہ گواہی دیں فن شہید اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے فام سے کو ہن نفل بوت تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حتیٰ یا توفا ہن الموت یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے یا توفا ہن الموت موت ان کو لے جائے موت ان کا قصہ پاک کرے اور یج اللہ لہن سمیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے حد جاری کر دی جائے پھر آزاد ہو جائے لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھی لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہے تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے لیکن دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے وہ گے یہاں یا یعنی ہم ان کو اور اگر وہ دونوں تمہیں میں سے ہوں مرد بھی اور عورت بھی ف آزو تو ان دونوں کو پھر اذیت دو تکلیف دو انہیں سزا دو فن تابا و اسلحہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ہوا تو ان کو چھوڑ دو ان اللہ الرحیمہ یقین اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے یہ بالکل ابتدائی احکام ہے اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آ گئی پوری کی پوری جیسے کہ وسیعت کا وہ حکم جو سورہ بکرا میں آیا تھا وہ اب ثابت ہو گیا جبکہ قانون وراثت آ گیا اب وہ آیت آئی ہے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے ان نمت توبت اللہ للذین تو مرون جہالت اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں سما یا طبولا بن قریب پھر فوراً توبہ کرتے ہیں یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر حیجان ایسا ہو گیا کہ آج بھی کنٹرول نہیں کر سکا لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا شدید ندامت تاریخ ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا فولا کا یتیم اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا وکال اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے توبت الزین یا ملون سیاح ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہے حرام خوریاں کرتے رہے زندگی بھر ایش لڑاتے رہے لذین یموتون حتا حضرہ حضر تم تلان یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں یہ توبہ نہیں ہے لذینہ یموتون بحب کو اسی پر خیال کر لیجیے جو مر بھی گئے کافی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں الا کا تدنا لہم عذاب نلیما ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا اللہ ہے کہ ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو سبسری ظلم ہوتا تھا کیونکہ پالی عام تھی ایک شخص ہے فوت ہوا ہے چار ہیں پانچ بیویاں ہیں اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک یہ باقی سوتی نہیں مائیں وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود محل دیتے تھے اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے یا اللہ امن اللہ یا جو لکمن تر سننے سا کر رہا پہلے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے بارش بن بیٹھو زبردستی ولا گھومنا بات ہے تم ہن اور نہ تمہارے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو روک کے رکھو انہیں تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لان تھے اور کیا کیا دے دیا تھا اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی اللہ عشن مبینہ ہاں اگر کسی سے صحیح جو ہے حرام کاری کا فیض سرزد ہو گیا اس پر تو جاتی کی جائے اسے کچھ سزا دی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فاضو ہوا اس پر تو اجازت ہے اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر جاتی کرنا خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اسے اپنا مہر واپس لے لوں معاشرو بالمعروف دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو رہو سہو معروف طریقے پر بھلے طریقے پر اچھے طریقے پر نیکی اور راستی کے ساتھ نہ تک رہو اللہ فی ہے خیرن کثیرہ تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے انہیں پسند نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو ذرا حال کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا پتا کہ ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی وہاں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وہی دادا تم استدار میں زوجن اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے وہ آتے تم کہتا ہوں نہ اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو فلا تاخذو ہو بن ہوشیا فلا تاخذو بن ہوشیا اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے بہتان مبینہ کیا تم لوگ ان سے نہ اور کے طور پر ناخن لو نہ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت لو کیسے ان سے مال تم واپس لینا چاہتے ہو وقت افزا بازو پیدا باز بازو جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تمہارے ماں بہن انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے واقف نہ کو میسا کر غریضہ اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار دے چکی تھی اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت ان سے ذمہ داری لیتا ہے مرد اس سے کوئی ایک وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے ولا تن کے علما نے کہا کمن نسا اللہ باقت سلف اور جو تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح وقت بہت ہی برا نکاح ہے فطرت انسانی تو رباح کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا یہاں پرانے مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سد باپ کیا ولا کن کے ہوں ماں نے کہا آبا تم جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو ان نسا اللہ ماں کا سلق سوائے اس کے جو ہو چکا ان کان ہوا مکتا یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے وسا سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ ابدیا کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتے داروں سے شادی نہیں کر سکتا حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں نمبر ایک وہ بنا تو کم تمہاری بیٹیاں وہ خواتم اور تمہاری بہنیں وہ امبات تو تمہاری پھوپھیاں وہ خالات اور تمہاری خالائیں وہ بنا تو اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وہ بنات الخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ مہات کم اللہ افزان حکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ اخوات کم رضا تھے اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضائی وہ مہات النساء کم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن وہ ربائے کم اللہ فی حجور اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہو نسائے کم اللہ کی دخل تم بہن ربیبہ ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹے نہیں یعنی ربیب کہلاتے ربیب اور ربیبہ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق سے ضلع شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ جنسی تعلق و طلاق ہو جائے تو پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ ربائے و کم فی حضور کم نسائے کم اللہ دخل تم بہننا جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں فعلم تکون دخل تم بے ہننا اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فلا جنا علیکم تو پھر کوئی حل نہیں ہے وہ ہلاے اب اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہو ہیں اللہ جین ابین اسلاب کم ہو لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہو اپنے سلبی بیٹے منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وہ ان بین الختین اور اس بھی یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں اللہ ماں کا سرف سوا اس کے جو ہو چکا ان اللہ غفور یقیناً یقین غفور الرحیم جو ہو گیا ہو گیا پہلے کا اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیا ہیں اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں ہوں محسنات النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں آپ پر حرام ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت اب ابھی اس نو کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کے محسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو جو قلعے میں ہے پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہے وہ اور شور والیاں ہیں اللہ مام کا حکم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کبھی بن کر آ جائے ظاہر باتیں جنگ ہوئی ہے وہ عورتیں جو ہیں مشرق مردوں کی بیویاں ہیں وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرقوں کی وہ صنعت ہے اس معنی میں لیکن وہ لوڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوگی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا کی کتاب ہے حکم ہے فرض ہے تمہارے اوپر وکم اب کس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئی کہ دن سے نکاح حرام ہوا باقی کچھ تعداد یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے ان تب قوب لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی قلعے میں لانے کی غیر مسافرین صرف مستی نکالنے کی نہیں یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے تم بھی بن ہوں فاتو جڑا ہوں نا تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں فریض وہ دو بلا جنا علیکم کم فیمت تم بہی تم بہت فریضا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے ان اللہ تعالیٰ علیم الحکیمہ یقین اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے وہ ملب جو سطح منکم تو صنعت المومنات اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے اب محسن دو معنی میں آتا ہے ایک خاندانی لڑکی شریف لڑکی خاندانی آزاد گھرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے ایک ہے خاندان کا قلعہ خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے سپورٹ حاصل ہے تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے ایک قلعے میں ہے اس کے گھر میں ہے اس کی حفاظت میں ہے وہ بھی موسم ہے پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ یہاں مراد ہے شریف زادیاں آزاد مسلمان عورتیں اب بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے اب کوئی بیچارہ مفلس ہے نہیں دے سکتا ہے تو کیا کرے وہ ملم یہ سوتے ہیں المحسنات المومنات فمما ملک ایمان حکم تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لیں فتحت کمل مومنات جو تمہاری مومن جو لونڈیاں ہوں فن کے بھی بیماری مالک باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو کم بمبا تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فن کے ہو ہننا بھی اہل ہننا تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اب ظاہر باتیں وہ لونڈی ہے زید کی تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت دے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے مقام میں نہیں آ سکتی بلکہ وہ اب منقوع ہو جائے گی ایک مسلمان کی اس لیے بے عزم اہل ہندنا اور جو پیش نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا بالکل یہ شکلیں تھیں یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تجریت فنکڑا ہوں نہ بے اجنع اجو رہنا بال معروف انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں چھوڑے ہوں گے وہ دو معروف طریقے پر دو وہ سناتین غیر مسافر ہاتھ ہیں ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی محض مستی نکالنے کی اور سہمت رانی کی وہ نیت نہ ہو ولا تفاتے افدان اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں یہ نہیں کھلم کھلا نکاح ہو معلوموں کہ فلاں کی لوڑی ہے جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو جہل کا چچا تھا ایک شریف انسان تھا اس کی لونڈی تھی پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں تو انہوں نے اس ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ان سے پھر حضرت عمار ہوئے عمار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک تھا وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس خاندان کو بدترین جو ایزائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی فیضا حسن پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے فیضا تہینہ بے پھر اگر وہ کوئی غلط کام کریں اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کریں فعال ہند نصف میں الگ تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں ابھی تک سوکوڑوں کا حکم بھی نہیں آیا ہے ابھی تو یہ تھا آزو ہما تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوہا اس کو اگر سزا دینی ہے کسی اسی طرح کی جرم کی تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے اور ایک اس بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے ظاہر کا خشی لانا کا منکم یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو یہ بھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکے کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں ورنہ یہ کہ وان تصبرو اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندیے تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفق کرو اس میں بہتری ہے وان تصبرو خیر القم اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے واللہ اللہ الرحیم اللہ غفور الرحیم یرید اللہ علیہ لکم اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو آدمی کی طبیعت ہے فطرت ہے یہ بات سے محسوس کرتا ہے بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ انیس سو ستر میں تقریر سنی تھی کرسمس گزاری تھی لندن میں تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لانت ہے خب ایک انسان کو یہ آرام ہے یہ آرام ہے یہ آرام ہے رک نہیں سکا ہے اب دل اس کا میلہ ہو جائے گا گلٹی کانشنس ہو جائے گا گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھوڑ سب حلال کا چھٹی ہو جائے تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں اور یہ میں نے تکلیف سنی سو ستر میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں یورید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے بھیا یقم یقین سلن الدول المپلک کو اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے وہ آ گئے کم اب اس میں دونوں طرف جائے گا پہلے کے نیکوکار بھی تھے پہلوں کے بدکار بھی تھے نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو سلاک الز العلم علیہم علیہ اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو وہ یتوب علیہ علیکم اللہ چاہتا تمہارے اوپر تم پر عنایت فرمائے واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے و اللہ علیکم دوبارہ پھر وہی اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے وہ الدین یتبعون شاہواد اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلو میدن عظیمہ کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر ایمینسیپیشن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے ویمن لب ہے یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قلود کو توڑ کر اور سارا یہ جنسی جو ہے نارکی پھیلانے کا ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے یرید اللہ یوقب کے کو تم یہ نہ سمجھو کہ بہت زیادہ اللہ تم پر اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی فساد ہوگا گندگیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے بدگمانیاں ہوں گی یہ سارا کچھ ہوگا تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ خود انسان و ضعیفہ اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے جہاں بہت اونچا پہلو ہے روح ربانی پھونکی گئی ہے وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے زور کے پہلو موجود ہے یا اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو اللہ تجارت انتراظم سوائے اس سے جو تجارت ہو تجا تراظم من تمہاری باہمی رضامندی سے یہ جوتا ہے دو سو روپے کا ہے آپ کو منظور ہے دو سو دیجیے جوتا لے لیجیے یہ آپ کی باہمی رضامندی سے سودا ہے وہ ہو گیا لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر ایک عجائب بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس سے کمایا ہے آپ نے محنت کی ہے کہیں سے لائے ہیں اسٹور کیا ہے دکان کا کرایہ دیا ہے لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا لیکن جھوٹ بول رہے ہیں خدا کی قسم کھا رہے کہ میں تو اس لیے کر لیا اب یہ ہو گیا تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا اور یا کوئی اور طریقے ہیں مال ہڑپ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں یا الا ان بینکمات تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے احترام جان احترام مال میرے لیے آپ کا مال محترم ہے آپ کی جان محترم ہے میں اسے کوئی غزل نہ پہنچاؤں آپ کے لیے میرا مال میری جان میرا جسم محترم ہے اسے کوئی غزل نہ پہنچائے اگر تو یہ جینٹل مین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں ایک ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس میں اطمینان ہوگا سکون ہوگا چین ہوگا اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے جان کا نہ مال کا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا اطمینان کہاں سے آئے گا چین کہاں سے آئے گا ولا ان اللہ نبکم رحیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہے میف اللہ کا ادوان و ظلم اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا دو کام چوری اور دھوکہ اور قتل نفس ظلم اور ادوان تازی کے ساتھ ظلم کے ساتھ فسوف نسلی ہے نعرہ تو اسے تو ہم جھونک دیں گے آگ میں وہ کا نزال کا اللہ یا اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نوعی ساری کو جانوں میں جھونک دے گا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے بس اللہ بن فضله ان اللہ کا نب شيء علیما صدق اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے قبائل اور سغائر کی بڑے بڑے گناہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے فرائض کی پوری ادائیگی محرمات سے اجتناب مطلب اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نکین کی جائے نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفت بھی کی جائے بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ گا استفار کرے بھی آدمی اور یہی سغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ سگائی ہے ان یو ذبن سیاحت یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں قبائل معاف نہیں ہوتے اس سے نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا از خود اعلان ہے قرآن میں وہ قبائل نہیں سگائی ہے قبائل توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے توبہ کرنی ہوگی اور جو اکبر القبائل ہے شرک اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا ان اللہ لا یقر الشرقی یقر و شاہ وہ ہم پڑھیں گے بعد میں لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے مذہبی مزاج پرورٹڈ بس شدہ جو قبائل ہیں وہ تو ہو رہے ہیں سود خوری ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لکیر ہو رہی ہے یہ پانچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری داڑھی جو ہے شری نہیں ہے اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں دس از پر یہ مذہب کو بخش کر دینے والی بات ہے قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو اور یہ کہ بہت زیادہ متفقر بھی نہ ہو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے ان تجتنبو کبائر باہر مات الونا اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے نکفر انکم سیے آتے کم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے پاک کرتے رہیں گے صاف کرتے رہیں گے جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود دھوتی رہتی ہے وہ ندخل کو متخلن کریمہ اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر چاہوں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ یہ مضمون سورہ شورا میں بھی آیا ہے پھر صورت النجم میں بھی ہے تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو بدسورت بنا دیا کسی کا قد اونچا ہے کوئی ٹھنگنے قد کا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں یا کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا اب عورت اپنے اندر ہی اندر کوڑتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا تو اس کا حاصل کیا ہوگا یا کوئی بدسورت انسان ہے ٹھنگنا ہے کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے تو اب اس کے اوپر پڑھنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں میں علم میں آگے بڑھ جاؤں تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لیں بجائے اس کے کہ نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے کوڑنا اور اندر ہی اندر جڑتے رہنا جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کانفلکٹس کی وجہ سے انہیں فرسٹریشن کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے کا تمنا فبد اللہ بھی بعض اتنا ہے اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی اب اللہ کی فضیلت ہے اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں جیسا کہ میں نے بتایا اسکواٹ کیا جا رہا ہے مساوات مرد و زن اب یہ بھی ایک فضیلت ہے کسی کو اللہ نے مرد بنایا کسی کو عورت بنایا اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے رجال نصیب و ممت کا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے بلین نسائے نصیب ممت کسم اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی یعنی جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے بدیوں کا معاملہ ہے خیرات کا معاملہ ہے حسنات کا معاملہ ہے یا سیاحت کا معاملہ ہے اس میں بالکل اکویلٹی ہے مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے اس میں برابری ہے عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے کتنی مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی کے مقام پر کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گی تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی تسلیم و رضا کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے یہ میرا ساتلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے بالکل اللہ شاطل سے ہی اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا اللہ نسل اللہ وسعہ اس اللہ نے بنا دی اب جس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں جی لکھا ہوا نصیب المت کسب ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا اچھا کمائی سے یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے سورہ بکرا میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جہاں قسم کا لفظ آیا ہے معاشی جن کو جو ہو تو معاشی کمائی کے لیے باقی پورے قرآن میں قسم آتا ہے اعمال کے لیے قصب حسنات قصب سیاحت بدیاں کمانا بھلائیاں کمانا کسب اس کے لیے اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے نمک کسبنا نصیب ان اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے تنخواہ دس ہزار کی ہے تو دس ہزار میں سے دو ہزار تو نہیں ملے گا اسے باقی آٹھ ہزار سو مل جائے گا تو نصیب ان نمک کسب نہیں ہے وہ تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے سطر کے حجاب کے وہ بھی ملحوظ رکھے ہوئے ٹھیک ہے تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی اس کا حصہ تو نہیں ہوگا اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں کتنا خروص نیت کتنا تھا آداب کتنے ملحوظ رکھے یہ ہم سرح بکرا میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب و کا سب جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا تو یہاں پر یہ دیوتی اور بڑیوں کا تذکرہ ہے یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے ہیومن ڈگنیٹی ہیومن آرڈر اس میں برابر ہے مارل لا برابر ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت کی نہ کرے اور اگر پر رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا بس اللہ بن فضل اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اللہ تم نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے میں ترقی کروں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے ان اللہ خان بک الشین علیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے بولے کل جالنا موالی اما ترک الوالدان والاقربون اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے اور ہر ایک کے لیے ہم میں سے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا یعنی رشتے دار بل عقدت ایمانوں کو ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے بھائی چارہ ہوتا ہے یا مدینہ میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا ایک انصاری ایک مہاجر بھائی تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے نہیں یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں اپنی زندگی میں تم نے ولدین آقد پیمانوں کو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کوئی دوستی ہوئی ہے فاتوم نصیب ہوں انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو کوئی ہبا کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے لا وسیعت الوارث پھر وارث کے لیے کوئی وصیت بھی نہیں اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان اللہ کان اعلیٰ کل شہر شہیدہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے اب قوامون عالم نشا یہ تبھی تھی ساری ایک سورہ بکرا میں تبھی آ چکی تھی علیہ لہن مسل الزی علیہ بالمعروف ولی رجال علیہ درجہ یہ کہہ کے بات چھوڑ دی آگے آئے لا تمنا ما فضل اللہ باد ہمارا باب اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے اب رجال و قوامون النساء مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں یہ کاما جو ہے کاما جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کسی شے کو قائم کرنا کون قوامین بالکش اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی کون قوامین قسط ادو کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ کاما اعلیٰ کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نہیں عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیک پہنچنے کا امکان رہے گا ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتی ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی وال نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا اب بما اللہ بعضهم والا آباد اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شور حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کی حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی بما فضل اللہ بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے وہ ابا انفقو بنم والے اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے تو وہ مال خرچ کر رہے ہیں بیما ان انفقو میں ام والے فص صالحات اور نیک بیویاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فص صالحات ہو نیک بیویاں کان تعتن ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی فرما بردار ہے حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کے حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے راجدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی لیکن جیسے رازک اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رزق کمانا پڑتا ہے واللہ اللہ کی تقافون نسول ہونا اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا ضد ہے ہر درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات منوانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوس ذہن تسلیم نہ کرنا کی میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابے دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو بات باتیں فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا واللہ کی تقافور نصوض ہن فضو ہن تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو وہ حاضروں ہن نہ مزاج دوسرے تنبیر کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذل و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو مجربی ہننا اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے پل نتا تم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلاں تبو علیہ صبیرہ اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان اللہ تعالیٰ علی ان قبیرہ یقین اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے بہت بڑا وہ ان صرف تم شکا کر دے اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے چور میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ عورت بھی اکڑ گئی ہے بل بھی اکڑا ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے کیا کرے ہم تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے فواسو حکم امین ہی لے وہ حکم امین تو ایک حکم مقرر کرو سالس لڑکے والوں میں سے شوہر والوں میں سے شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے ان یریدا اصلاح اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یوفق اللہ بینہما اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا لیکن ان یریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقع شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے مقصے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو حتمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے ادھر سے کچھ سنیں گے ادھر سے سنیں گے کچھ اس کی وضاحت ہوگی کو ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین وہ آفقت پیدا کر سکتا ہے میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے ان اللہ کانا نا علیمن خبیر اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے اب کہ اس سے پہلے بھی سورہ بکرا میں بھی جو پہلے کتاب کے کے ساتھ ساتھ بنی لیا گیا تھا تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے شریعہ دین کی بنیادیں کیا تھیں ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے والدین کے ساتھ نیک احسان کرو گے داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر سب سے پہلی بات وابد اللہ ولا تشرکو بہ شعین پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو ابل والدین احسان یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ حسن سلوک ہو ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے بڑی تفصیل سے سورہ بنی سائی میں یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے وب بے دل قربا قرابت داروں کے ساتھ مجلتامہ المساکین اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ملجار ذل دل قربا اور وہ ہمسایا جو قرابت دار بھی ہو پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے کہ قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے رشتے داری بھی ہے ہمسائے کی بھی ہے دونوں بھی اور اجنبی ہمسایا بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں وہ بھی جم سائنجم اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائے گی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے آپ بس میں بیٹھے آپ کے برابر بیٹھا ہو یہ بھی آپ کا ہمسایا ہے جو کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی نیک سلوک وہ اپنی سبھی اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک وہ ماں ملک کو اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہاری دل کے یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک ان اللہ لا من کان مختال الفقورا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں شیخی کھوڑے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے اکڑ کرنے والے اللہ جی میں جب خلون و یامرون مرون ناصب البخل جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یامرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جراب خرچے کے اندر کمی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے تم بڑے بخیل ہو تو اس سے پہلے ہی نہ کہو بابا یہ اس طرح نہ کیا کرو تم خام کا پیسے اڑاتے ہو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت کام آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس دینا پڑے پہلے ہی آفینس لیجیے تو یا مرون اللہ سے بل بخل وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو وہ جب تمہتا ہوں ابن فضل اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا یہ اچھا مسکین صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاتے ہیں ابرا ان کے سامنے ہاتھ براز کرو وہاں تجنا علی کافرین عذاب اور مہینہ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وہ لذیذ منفکون ہم والا ہوں گے سے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر شناخت کے اندر کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھانے کے لیے بلا یہ من عبیل بلا بل یوم آخر اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر محمد یہ کچھ شیطان الحو کرین فسا کرینا تو ایسے لوگ ہو کہ شیطان کے ساتھی ہیں تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے پماگا آلے کیا ہو جاتا ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر لو آمنو بلّہ و یوم اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے سچ کے دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر وانفقو بیمار اللہ اللہ اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وکال اللہ بہم علیما اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے ان اللہ لا یظلم و مسکا یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا لا یظلم و مسکا وہی تک وہ حسنت اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اسے دگنا کرے گا بڑھائے گا بڑھوتری کرے گا وہ تو مل لدن ہو نہ صرف اس کو بڑھا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے یو مل لدن ہو اجرن عظیمہ خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا عدد دے گا اب یہ آج جو آ رہی ہے نمبر اکتالیس سورہ مبارکہ کی یہ بڑی اہم ہے یہ وہ شہادت الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء الناس بنایا گیا جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے دے آر ریسپانسبل فار ایٹیچیوڈ اینڈ کانڈکٹ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے کہ آمد کے دن کھڑے ہو کہ اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا لیکن یہ کہ جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری جو سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا جینا منکل امت شہید کیا ہوگا اس دن کیا صورتحال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے کون ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی بک بے اللہ شہیدہ اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس عدالت خدا بندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے نبی اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا now they are accountable responsible تو اس کے کیا مانی ہوئے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی اللہ کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے اللہ اللہ شہیدا اللہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی یہاں کڑوا معاملہ ہے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا ان کا کام تھا دین پہلانا انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے بقاض رسول ان قومی تخت هذا القرآن محجورہ اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حض حاصل ہوتا ہے لطف آتا ہے سورہ انہوں نے پڑھنی شروع کی شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں باقی اور صحابہ بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے پر بالکل اللہ حا شہید ہا تو حضور نے فرمایا ہس حسبک ہس بک بس کرو بس کرو اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں چل رہی تھیں اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی وجے نا بکا اللہ ادائے شہیدہ یوم یبد الجین کفرو اس دن یہ چاہیں گے کافر وہ آسم الرسول جنہوں نے کہر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی لو تصوا بحم الارض کسی طرح زمین پھٹ جائے شک ہو جائے ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منسی کر دیا جائے بلا یقب اللہ حدیثہ اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکے یا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اہل ایمان نواز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا یہ سرون کا جو والبیس اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباست ہے شناخت ہے جو برائی کا پہلو ہے اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا یا لذین امن لا تکرب و سلا طو سکارا السکارا حتٰ جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے اس لیے کہ حرام ابھی حرام مطلب تو ہوئی نہیں تھی تو اس میں کوئی آئی ما بدھ اس کی وجہ آبد ماتاب میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو وہ تو کفر ہو گیا تو اس پر خاص طور پر یہ آیت بھی ہوئی تالم ماتور جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ایک تو مدہوشی کے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سرد پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہی نہیں قرآن کہہ رہے تعلم ما تقول تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے نماز کے معنی نہیں آتے انہیں کیا پتا کیا کہہ رہے ولا جرمن اللہ آبلی سبیل حتہ تخت سے اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو مباشرت کی ہو یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی احترام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تختہ سے رو جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ عابر سبیل اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں لیکن یہ یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے بھائی تم مر جاؤ اور اگر تم ہو بیمار اعلیٰ سفر آدمی مریض ہے نہانے میں اندیشہ ہے بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے اولا سفر سفر میں ہے اور یاد بن غائب یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضائے حاجت کے بعد آیا ہے اور تم النساء یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے پلم تجدو کرے اور تم پانی نہ پاؤ یعنی یہ یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے سفر میں ہونے کے لیے پانی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے فتح سعیدن طیبن تو تیمم کر لیا کرو لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ قسم کرنا تیم فتیم ممو سعیدن دن پاک مٹی کا اس کا قصد کرو فم سہو میں کم و کم اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو بل لو ان اللہ کا نا الغفورا یقیناً اللہ تعالی افوب ہے بہت معاف کرنے والا یہی لفظ جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا للت القدر کی اللہ ان کا افوبن تو حب الفاق اللہ تو افوب ہے تو تو ہے ہی معاف فرمانے والا ان اللہ کا نہ غفورا اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا تینتالیس آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے ڈسپلن ہو ضبط نفس ہو ایک ستھرا معاشرہ ہو اچھا ایک خاندانی نظام ہو اس کے لیے کیا احکام ہے وغیرہ وغیرہ اب یہاں تھوڑا سا کتاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں المتر ندی نبوۃ نصیب من کتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں اس کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا والی کتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ جیل ہے اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں یشترون بلالت تھا یوریدون ان تبل شبیر وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ یہ جیسے مشرقی نے مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہے اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور اور وہ وہاں کی جو گیمز ہیں اور پاگل ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر پاگل اور شیطان کو چاہیے کیا حقائق کی طرف جگہ ہی نہ ہو زندگی کس لیے ہے جینا کاہے کے لیے ہے موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورت ہی نہ یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے اور یا پھر یہ اس طرح کے لاہ کے اندر زندگی رہا ہے اللہ اللہ خیر تو جو خریدتے ہیں گمراہی اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہے انعامات ہوتے ہیں آدمی کے ہوٹ ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرس کو کیا کیا کچھ ملتا ہے وہ یرید عید النطل وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے راہ حق سے منحرف کر دیں وہ اللہ عالم بے اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے وہ کفا اللہ ولی اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور کچھ وشپدا ہونے کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب وہ کفا بلّہ نصیرہ اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے میر الزین احبو یہ کلے من مواز رہی ہیں ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھینکتے ہیں وہ یقون سمے نہ وہ خیلنا یہ پڑھ چکے ہیں کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا بظاہر یہ کہ سمے نہ وا تعینہ کہہ رہے حقیقت میں سمے نہ وافائنا وسما غیر مسمائن اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے کہ اس طاقت نہ سنیے نہ سنا جائے نہ سنے یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص وسما غیر مسمائن وہ رائن لئیم بال اور رائنا کو رائنا کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے بے الفرت اپنی لئیم اپنی زبانوں کو موڑ کر وہ تعدم فدین اور دین میں تان کرنے کے لیے عیب لگانے کے لیے ولاؤ ان کالو اگر وہ یہ کہتے سمینا و تانا ہم نے سنا اور مانا بسبا منظورنا منظور نہ اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجیے اور ذرا ہمیں مہلت دیجیے لکان خیر اللہ واقبہ یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا بہت درست اور سیدھی بات ہوتی ولا کہ لا اللہ کفر لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے لانت کر دیے اللہ خلیدہ تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاس کوئی یا اب یہاں پر اس لانت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بکرا اور عال عمران میں وہ علیحدہ علیحدہ مقامات تھے اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی یہ تو کتاب آمنو بما نزلنا ایمان لا اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے وہ اس تو اس محافظ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے من قبل اور نت میں سب وجوہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہے کوئی ایک ہاتھ ہے تو کوئی نشان باقی نہ ہاتھ ہو جائے فضر اللہ علاج مارے آپ پھر ان کو ان کی پیٹوں کی طرف موڑ دیں چہرہ پیچھے اور بدھی سامنے جیسے کہ ساد سب کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی تو فرمایا اور ڈر آنا ہوں کما اصحاب سب یا ہم ان پر وہ لانت کر دیں جو اصاب سب پر ہم نے کی تھی یہ تفصیل آئے گی سورہ آراف میں لیکن واقعہ اجمالن جو ہے سورہ بکرا میں آ چکا ہے وکان امر اللہ اما تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے ان اللہ لا یقر و یوشلا کا بھی پہلی مرتبہ یقیناً اللہ اسے ہر گل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یقر و مادہ نظال ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں میں یوسرف بلّہ فقط اس طرح اس میں عظیم ہاں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو تو بہت بڑا طوفان بازا ہے اللہ تو ایک اللہ ہے اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے افطرا ہے بہتان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں علم تر نظیر مجھے خوش کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں پاک سمجھتے ہیں یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ we are the the chosen people of lord سورہ معاہدہ میں آ جائے گا نہ اللہ و ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے کے لات لیں اور دوسرے جو ہے گوئمس اور جن یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں گندے لوگ ہیں ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو گسوٹو ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو ان کے بارے میں تو لسا علینا فلین سبیر ان کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں جیسے ہرن ہے پھر رہا ہے آپ نے شکار کیا کھا لیا کون پوچھے گا آپ سے اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے جو چاہو کرو ان کے ساتھ بل اللہ یوزکی میشا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یوز لمونہ فتیلا تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے اونچے نہیں ہو جاؤ گے آلارفا نہیں ہو جاؤ گے ہاں کس جرم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی فتیل کے برابر بھی دھاگا فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بکیا کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے وہ فتیل ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سے نہیں جا سکتی تھی ان جو دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ کفاب ہی اسم مبینہ اور یہی گناہ کافی ہے یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے نظیر اردو نصیب من الکتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یو منون اب جاحوت و یقون کفرو ہا احدہ بن الزین ہا منو سبیلا وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر تاحت پر اور کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرقین ہا ا آہدہ بن الزین ہا منو ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے آہدہ سبیلا یہ لوگ زیادہ راستے پر بڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے جدم جدہ میں اور ظاہر بات نے معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابت ہے توحید ہے ایمان بالآخرہ ہے موسا کے ماننے والے ہیں تورات کے ماننے والے لیکن جب زدم زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرق بھی بہتر ہے مسلمانوں سے تو ان کا دین بہتر ہے یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت تم کی ہے ہی اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہو ہاں جی آخر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا لیکن یہ کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ تو سرے سے خالی جو انہوں نے جیت و تاغوت میں یقین الدین کفر الزین امن السبیرہ الائق الدین لان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرما دی ہے فلن تجد له نصیرہ اور جس کو اللہ ہی نے لانت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ام لہم نصیب من الملک کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں پادشاہ میں یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں جنٹائز ہیں اس کس اختیار سے کیا ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریح ہم لہم نصیب من الملک بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے کیا انہیں کوئی اختیار اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس فائدہ اللہ یو اللہ کا نہ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شہد دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا امیا سدون اللہ سلام آتا ہوں اللہ عدل فخری کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے قرآن عطا کر دیا انہیں آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے اب اس پر حسد ہے اس کی آگ میں جل رہے ہیں ام الناس فقد آتے ابراہیم الکتاب اول حکمت ہم نے اعلی ابراہیم ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی حکمت بھی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی کتاب ملی تورات میں لی ملی یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے وہاں چلنا اعلیٰ ابراہیم الکتاب اور حکمت ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی حکمت علیحدہ ملی تورات علیحدہ تھی انجیل علیحدہ تھی اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال اور ایک ہی جگہ پر جمع وہاں کہنا ہوں ملک عظیمہ تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا قبل ہم لازم اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی تھین من امن ہوں تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں کھڑے رہ گئے ہیں ہٹ گئے ہیں وہ کفاب جہنم سعیرہ اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو تھوکنے کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے ان میں نہ قبروں میں آیات سوف سو رسلی ہند نارم یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم رسلی ہند نارا انہیں آگ میں جھونک دیں گے کل لذنت جلود ہوں بد ہوں جلودن کہہ رہا جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے نئی جلدیں دے دیں گے جو یزوق العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حص ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا اصل جو ہے احساس جلن کا چٹکی ہے کوئی اور تکلیف ہے کانٹا چوبا ہے اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ اسکن ہے تو اسکن کیونکہ ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو رہی ہے اسکن جل گئی اب انہیں نئی اسکن دی جائے گی بد رہا ہوں جو رہ رہا اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے وہ جلن کا احساس برقرار رہے اس میں کمی نہ ہو یہ یزوق العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکتے رہے نا عزوز الحکیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہی کنٹراسٹ جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے سرد خلو ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدی رفیہ ابدا اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش لہن فیا ازواج متحرت ان کے لیے اس میں ہوں گی بہت پاک باس بیویاں وہ خرو اور ہم انہیں داخل کریں گے ذلن زلیلا ایسی ٹھنڈی چھاؤں گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے ذل اور زلیل بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف رجوع سکون اور خطاب تھا اب پھر مسلمانوں سے ان اللہ مرکمن تو عبد الرمان آتے اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے ان اللہ یا مرکم تبد المانات اللہ لہا پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو فائدہ حکم تم بین اللہ سے کو وہ ملا اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل ان سے فیصلہ کرو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس میں منصب ہوتے ہیں منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے یہ کہ برادری کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کے دھوس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے پھر یہ امانت ہے اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے عام معنی میں بھی امانت جو بھی امانت کسی نے کھائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ اب تو چودی امانات اراہ جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے ہیں نمبر دو جوڈیشری بائی حکم تم بین سے انتحقوں کو بلا پہلی چیز ہے سیاسی نظام کس کو امیر بناؤ امیر المومنین بناؤ کس کے لیے تم ہیڈ آف دا اسٹیٹ بناؤ کیا کرو وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو نمبر دو جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو اذا حکم تم بین الناس الطا کرو بلاک جب لوگوں کے ماں بہن تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو ان اللہ ما یعظکم به یقینا اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے ان اللہ کان سمیع بصیرہ یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے اب تیسری ہے لیجسلیچر آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں اصل میں تو تین ہی ہے لیجسلیچر جوڈیشری اور انتظامیہ ایگزیکٹو ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں عدلیہ اور اب تیسری بات لیجسلیچر لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے یا یہ اللہ جی نام ہوتی اللہ واقع الرسول پہلے ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا یہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے جو لیجسلیشن ودھان سے ودان تو قرآن نے سننا لیکن یہ تو جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پرندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں اس کی ایگزیکشن کی امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں لکھا ہوا ہے اوپر عطی اللہ واقعی رسول اللہ کے احکام اور رسول کے احکام یہ دو مستقل سورسز آف لا ہیں مستقل سورسز آف لا ان کی سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے وہ ان الامر منکم اور اپنے میں سے الامر کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی الامر کی دو کے لیے اتیوں تیسرے کے لیے نہیں ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتیوں ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا یا نظین امن عصو اللہ رسول و تینوں برابر ہو جاتے یا تیسری مرتبہ بھی آتا یا نظین امن عقی اللہ وسیع رسول دو کے ساتھ ہے تیسرے کے ساتھ نہیں اور جو ہو ایک شرط واضح ہو گئے تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیر مسلم کی حکومت کو زیمن ریکنسائی کرنا اللہ سے بغاوت ہے ریکنسائی کرنا پم ان کو مسلمان تو ہونا کم سے کم البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی اطاعت مطلب absolute unconditional without any limit رسول کی اطاعت absolute unconditional without any limit لیکن ان الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استعمال کر رہا ہوں وہ ایسا ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ہے فرق اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو وہ کانگریس ہو وہ پارلیمنٹ ہو مجلس سے دلی ہو قانون شادی کرو ہاں کے لیے قرآن کو سننا نہیں ہو سکتی بات بات ختم تنازع تم فی شعین پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے انہوں نے امر کہتا میں تو اسے اسلام کا تقاضا صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تم مدد ہو کہاں جائے اب جایا اللہ و رسول لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اس کے رسول اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلاپور ہو چکا ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں ابھی یہ انسٹیٹیوشن جو ہے شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائی اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشن تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے یہ جوڈیشری ہے یہ آبجیکٹو ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت جو ہے قطعی اور لازمی انکنڈیشنل ایپسولوٹ تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی فیصلہ کون کرے گا جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے علماء جائیں عوامی جائیں جو چاہیں جائیں سب ہو جو جا کر دلائی دیں لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی تک یہ ریکٹمنٹ ہے یا نہیں فی فی شعین فردو اللہ و رسول ان کن تم کے علونب اللہ یوم آخر یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقع تن اللہ پر اور یوم آصف پر ایمان رکھتے ہو کا خیر الاصل و تعویلہ یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے علم المپرائے نبی نفر منافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس سورت مبارکہ میں منافقین کا ہے اللہ قبلک کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا لیکن کرتے کیا ہے یہ ریڈونتہ قبول لگتا ہو وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں تاحوتوں سے یعنی ان سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اگلی آج پہلی جو تھی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند بند ہو گیا وہ تاحوت سے خارج ہو گیا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ تاحوت ہے وہ تغا وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ تاحوت ہے جو یہ کہا کم ہو جب تعبوت وقت عمومافروں بھی وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں تاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ پلہ گر رہا ہے حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی تو چلو یہودی کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا وہ یہودی کا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تم تمہارے پاس کاب ابن اشرف کے پاس چلو اس سے معاملہ طے کرواؤ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف اب اس نے کہا سے اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں حضرت عمر سے آ کے بات کی امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کرے میں مسلمان ہوں وہ یہودی نے بتا دیا حضور کے لیے فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ جہاں آیا ہے انہوں نے آؤ دیکھا جاتا تلوار لی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے اس پر واویلا مچایا آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ مصالحت ہو جاتی آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا راضی نامہ ہو جاتا اس لیے گئے تھے وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے ویب شیطان اور عید الرحم بلالم بعیدہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے دیں ویدا قید الحمۃ اللہ وحید رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازر اور آؤ رسول کے پاس چلو مقدمہ طے کراؤ رائے کر منافقیوں میں یسدینان کا تو نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے میں نرف کر چکا ہوں رکنے کے معنی میں بھی روکنے کے معنی میں بھی فائدہ آسامت ہوں مصیبت ہوں بے مقدمہ تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اتنے کرتوت کی وجہ سے اور جب چیز کو چلائے آئے عمر نے یہ کر دیا وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف لیکن یہاں یہ ہے کہ فقہ فائیز عصابت ہوں مصیبت ہوں بے قدمت عدیم ہوں ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آ گئی سما جاؤ کا پھر وہ آپ کے پاس آئے یا پھول پورا ہے اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے ان اردنا اللہ احسان و توفیقہ ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے موافقت چاہتے تھے راضی نامہ چاہتے تھے اس لیے عمر کے پاس گئے تھے یعلم اللہ معافی ایس ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے فاری جان ہوں تو آپ رخ پھیر لیجیے واحد ہوں اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے ڈانٹیے ڈپٹیے وہ کل لہن تھی ہم سوچے کالن بری گا اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے توثیق آ گئی ہے اور کہتے ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا وبار صلی اللہ رسول اللہ علیہ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں وہ تین عنوانات کے تحت ہے منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی روزہ بھاری نہیں تھا تین چیزیں بھاری تھیں ایک رسول کی اطاعت اور یہ بڑی نفسیات کی بات ہے رسول انسان ہے ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کے سامنے انسان موجود تھا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں اس کی دو آنکھیں ہیں انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے بڑا مشکل کام اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد الرسول اللہ پر لایا کہ اللہ کے رسول ہے تب تو بات ہو جائے لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی بڑی کٹن تھی یہ یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں صورت نادل ہو جاتی کیوں نہیں آیت نادل ہو جاتی اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا دوسری چیز جو کٹن تھی وہ تو کٹن ہے قتال اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا خطرہ ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز اور تیسری چیز ہجرت اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں اب سب سے پہلے اطاعت رسول اس کی کیا اہمیت ہے ومار صلاح رسول اللہ اللہ تو ہم نے نہیں بولا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے ولا اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا انفسا جاؤ کا اگر وہ آتے نبی آپ کے پاس فسترف اللہ اور اللہ سے بھی استفار کرتے وسطر الحم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استفار کرتے اللہ سے ٹائح وجد اللہ طلب الرحیم تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے فلا و رب لا یومنون تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہر مومن نہیں ہو سکتے حتہ یو حق کے منہ کا فیما شجرا بینہم نہ جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے ماں بہن پیدا ہو جائے کوئی چوائس نہیں ہے جو بھی جھگڑا ہے جو اختلاف ہے جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ بولی نہیں ہے یہ انداز دیکھیے اس کا جلال دیکھیے رب کا لوں میں لو نتھا یو حق کے نو کا فیما شجرا میں نہ ہوں سم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر قبول بھی کر لیا لیکن کدورت کے ساتھ کیا دل میں تنگی کے ساتھ کیا تب بھی مومن نہیں یوسلم تسلیما اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن عظیم و ویاکم ویا کو ملایا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ولو كتبنا عليهم اقتلوا اخرجوا من من دياركم ما ما فعلوه قليل منهم فعلوا يوعدون به لكان خيرا لهم تثبيتا لدنا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں ان میں سے سب سے پہلی اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے وہ ہے کتاب کے رسول اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بالغیب ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں رسول شخص ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یہ انسٹیٹیوشن ہے اللہ کی کتاب رسول کی کتاب لیکن یہ جان لیجیے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے ایک شخص بھی تھے اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ کوئی حضور کا خسر ہے خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے کوئی حضور کا داماد ہے کوئی حضور کی بیوی ہے رشتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بحثیت رسول ہو اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے یا ایک ایک داماد کی حیثیت سے یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے ابا کرتی ہے طبیعت جیسے کہ ان عورت کی طبیعت ابا کرتی ہے کہ شوہر کی تابے داری کیوں کرے ہو آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے مکمل انسان ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں گے اسی طرح انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا ذہن ریکنسائل کرنا آسان نہیں اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھل جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتے تھی ان کی گاڑی چل نہیں پاتے تھے اب فرمایا لو نہ قطر نہ دیا ہوتا قتل کرو اپنے آپ کو ابھی خرج یا نکلو اپنے گھروں سے ما فالو اللہ قلیل منہم نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے نہ ہوں فالو مایو اور اگر وہ کرتے جس چیز کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے لکان خیر اللہ یہی ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اشد تصبی تھا اور ان کی سبات ایمان اور سبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے اللہ ملد ناظیم نظیم اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے والا حضینہ ہوں سرات مستقیم آ اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہیں پر محبول کیا ہے اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو خودکشی کرو تو ہمیں کرنی ہوگی اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتب ہونے کی سزا دی گئی تھی اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے ارے طلوع انف ہو سکوں قتل کرو اپنے آپ مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا انتخاب کیا ہے تو شاید چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے رشتہ دار ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو ہونا تو چاہیے اس کی بالکل برعکس اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ ہر گھرانہ اپنے ہاتھ کے منافقین کو خود قتل کرے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا اور اس پر انہیں غصہ آیا اس لیے کہ بہرحال وہ کہ اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعمیر کر سکتے اور اگر کل گزرتے یو لکان خیر اللہ واشد ام وز اللہ اللہ ولا حضین اب اس کے بعد یہ کہا کہ رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آئے تھے قرآن کی وہ آ رہی ہے وہ اللہ و رسول اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فولا کمال علیہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں مائیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ کون ہیں من النبی و صدیقین و شہدائے و صالحین یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہدائے کرام اور صالحین وہ اولا کا رفیقہ اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت سرات المستقیم سرات علیہ وہ کون لوگ ہیں انمتا علیہ اس کی تفسیر ہے یہ کمال اللہ علیہ صدیقین و و صالحین ایک بیس لائن ہے صالح مسلمان ایک نیت مسلمان دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے صالح ہے حکم پر عمل کر رہا ہے محرمات سے بچا ہوا ہے اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا اس لیے کہ وہ تو ایک باہی چیز ہے کسمی چیز نہیں تھی لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے جتنی کوشش کرے وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ خلیج میں انشاءاللہ شاء اللہ من اللہ مل رہا ہے علیمہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے بتوفنا مال ابرار اے اللہ ہمیں موت جو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ تو واقعہ یہ ہے راہ کر فرض من اللہ رہا کفا بلّہ علیما یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے اللہ خوب جانتا ہے اب آ رہی دوسری چیز فی سبیل اللہ جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا نفسیاتی الجھن تھی لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس ہے مادی ہے جان کا خطرہ مال کا خطرہ یا یار خلو خودہ تم اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا اپنے ہتھیار لے لیا کرو فن فرو صبح فرو جمیا اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے کبھی ہندو وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بھیجتے تھے جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے آٹھ کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جیسے غزوہ بدر میں آپ گئے عہد میں آئے تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں وہ ان لمن لمل یوبت ان تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں تاخیر کرتے ہیں حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے فلاں وقت ہے پوچھ ہوگا اب وہ اس میں ڈھیل برت رہے ہیں ابھی تیاری ہو رہی ہے اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے اب نکلنے ہی والے تھے اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں منہ پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فاصل فیصلہ ہی ہو گیا فعل اشابت کو مصیبت پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے اب آرام مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے کوئی نقصان ہو کوئی وقتی طور پر حضیمت ہو جائے کالا تو وہ کہے گا قد انعم اکم حکم شہیدا میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا بڑا کرم کیا جو میں نہیں گیا میں رہ گیا میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی وہ میرا جو اونٹ گم ہوا ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا یہ تو مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں اس مارکے میں جانے سے بچ گیا گئی اصاب فضلوں اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غریبت لے کر آؤ من اللہ اللہ کی طرف سے فضل مل جائے اللہ یقول اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ اللہ بے بینک اور بے نہ بالکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور کوئی دوستی اور مروت اور مدت ہے ہی نہیں یا لہ کن تو باہم فافوز افاظ عظیمہ ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھینچ دیا گیا پھل یہ قابل فی سبھی اللہ نظیر یشور الحقات دنیا بالآرا بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں لازمن قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ ہر قاتل فی عبید اللہ النجیم یشرون حیات دنیا بلا جنہوں نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے آخرت قبول کی دنیا ہم دیتے ہیں اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے وہ یو قاتل فی سبیل اللہ اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا فیقتل اور جنگل اب دو ہی امکانات ہیں وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے فسو فضو ہوتی ہے اجر عظیمہ دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجرا فرمائیں گے وبالکم لا رات واتل سبیل اللہ اب یہ خاص طور پر جو خاص کتاب کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے کہ جو پھنسے ہوئے تھے ان میں کمزور بھی تھے ان میں خواتین بھی تھیں بیمار بھی تھے بوڑھے تھے جو ایمان تو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں اپنے اپنے قبائل میں ہیں وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انہیں ستایا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو خاص طور پہ ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے مالکم فی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہو گیا جو قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ول اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغروب بنا دیے گئے ہیں من الرجال مردوں میں سے نسائے اور عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے اللہ یقین جو یہ کہہ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من نہ منہا الظالم اهلها ظالم اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں وج اللہ کا ولی اور ہمیں اپنی بات سے کوئی ہمارا ولی حمایتی مددگار بنا دے وج اللہد الدین کا نصورہ اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے اب ان کی جو یہ آہو بکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کرنی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور جا رہے ہیں اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو ویسے یہ آئے تو آج کل بعض لوگ جو ہیں جو اس مختلف قسم کے ہمارے سیاسی قسم کے جہاد چل رہے ہیں جن پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتی ہیں بعض جماعتیں اور اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں تو وہ بالکل یوں سمجھیے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا ان سے خطاب ہو رہا ہے ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں کہ اسلام آ جائے ہمارے یہاں بھر کا نظام چل رہا ہے تو ہم کو مخاطب نہیں اس میں وہ خاتم اہل ایمان ہے اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے پہلے اپنے گھر کو درست کرو پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو یاد کرنا یاد کرو جانے ضرور یاد ہو تاغ نہیں ہے یہاں پر حکمران تاغف کی حکومت ہے غیر اللہ کی حکومت ہے قرآن کے سوا کے اور قانون چل رہا ہے اللہ کا کا مبل اللہ المان کا قمل ظالم اللہ فولا فولائے مل فاسقون ظالم فاسق اور کافر اور تو تو ہم خود ہیں اپنا گھر درست کرو اور اس کے بعد جو تمہاری جمعیت ہوگی تمہارا نظم ہوگا تمہاری قوت ہوگی حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف تو تم جا رہے اور اپنی جانے دے رہے تو یہ آیت اپنی جگہ ہے ہر چیز کو اس کے کانٹیکس کے اندر رکھنا چاہیے اللہ خاطم الرفی سبیر اللہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے اللہ کے راہ میں و لذی کہ یہ قاتل افیسبل تاحت اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا وہ تاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں فقاتل اولیاء اور شیطان تو قتال کرو جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے شیطان کی حمایتیوں سے حزب الشیطان سے ان قید شیطان کا نظائفہ یقیناً شیطان کا کی چال بڑی کمزور ہے دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار بڑی باروں لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ عقیل الحم القیلاً اے ایزی حکم جو عقیم الصلاح کا وہ آت ذرا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو یہ ہے کہ جو مکے کے اندر حکم تھا بارہ برس تک مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا انہیں ستایا جا رہا تھا تو بہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور اور یقیناً خلوص کے ساتھ ہوش بند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے حضور بھی اجازت دی تھی آخر ہم جو ہے ہم نامرد نہیں ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم مسلم نہیں ہیں لیکن اجازت نہیں تھی یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے اس وقت حکم تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو نغماء بلبل شوریلا تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے ابھی کفو ابیت ہوں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے علم عقیل الحم کفو ابیت ہوں یہ فیل مجبور ہے کہاں کس نے تھا مکی قرآن میں یہ آج موجود نہیں ہے وہاں بھی یہ حکم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور نے روکا یہ تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں سورہ نساء میں تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا جس کو کہ اللہ نے وہ اون کیا ہے اللہ کی طرف سے تھا یہ تو وہی یہ جلی تو ہوتی ہے وہی خفی بھی ہوتی ہے یا حضور کے جس اشتہاد کو اللہ تعالیٰ اس کو تقریر کہیں گے جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں ایک آپ کا قول ہے ایک فعل ہے ایک تقریر ہے کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے اسے روکا نہیں تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکگنیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے یقیناً غلط ہوتا تو وہ روکتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہی جلی ہے وہ آ رہی ہے اور وہی خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے اور ایک یہ کہ حضور خود اشتہار کر رہے ہیں اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو گویا اللہ کی تقریر ہو گئی اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی یہ خفی کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو ہے یہاں نقل ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اپنا اشتہار ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کفو ہے عقیم اب آت الزکا اب یہاں محضوف ہے اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم جنگ کریں لیکن اب کیا ہوا فلما کوتبہ علیہ ہے جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی پیجم فری ادا فریق کو منہم یقاء الناسک کا اللہ او اشدہ خشیا تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے یہ وہ پکے کی مہاجرین نہیں ہے یہ اصل میں وہی منافقین مدینہ جو ہے ان کا حال ہے لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے جو اس دور کی بات تھی اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا اور یہ جو کچھ ہے شکل یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے وقال ہم بنا لما کتر تال القتال اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر کیوں کیوں فرض کر دی جنگ لولا لخر الى اجل قریب ابھی ہے پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے اور کیوں نہ مؤخر کیا اس کو کوئی متا اس دنیا کلی نبی کہہ دیجیے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شے ہے بل آخرت خیر المن استقا اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوا کی روش اختیار کرے ولا تز فتح اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا حق تلفی نہیں ہوگی تمہارے جو بھی اعمال ہے انفاق ہے کتاب ہے جو بھی اللہ کی راہ میں اشار ہے بھرپور تمہیں اس کا جو ثواب دے دیا جائے گا تکون بات ہے پاتے قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا موت کا خوف اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے جہاں کہیں بھی ہوگی موت تو تمہیں آ لے گی پا لے گی بلا بروج المسا خاتون بڑے مضبوط فورٹی فائیو دلوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محسور کر لو بروج قلعے کے لیے آتا تھا مسا بہت مضبوط تھا وائن تصویر ان یعنی منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھیے اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شے مل گئی کوئی فتح ہو گئی کوئی اور خیر آ گیا حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے تو اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے کیا کہتے تھے ان حضرت ہوں یقین حاضری میں نے بڑا اللہ کا فضل ہوا بڑا اللہ کا کرم ہوا اللہ نے کیا ہے وہ ان قسم ہم سید اگر کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی یقین حاض ہی یا محمد آپ کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ نے یہ غلط اقدام کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ کے کبھی محسور ہو کر جنگ کرے خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے اور اگر تکلیف آ گئی تو ہے محمد آپ کی طرف سے کل عند اللہ کہہ دیجیے یہ سب چیزیں خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو جو بھی صورت سب اللہ کی طرف سے ہے فمال ہا الا قوم یا یقادون یف کہ حدیثہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں لیکن جو میرے نزدیک راجے ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تحویل خطاب ہے شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا وما من حسرت فمن اللہ وما من سیت فمن نفسک دیکھو اے مسلمان جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل قدر خیر و بشر ہی من اللہ تعالیٰ والباس اور باس بادل بہت ہمارا ایمان اس پر ہے لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے ادب کیا ہے صحیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعزیب فرمانی چاہیے وہ کا لنا سے رسول اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہے ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استجاب کے انداز میں اچھا تو جو انہیں خیر مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے اور جو کوئی برائی آ جائے تو نبی آپ کی طرف سے ہے کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ دو تعبیریں ہیں اس کی میرے نزدیک پہلی تعبیر راج ہے وہ کفاب اللہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر نہیں جو رسول فقط عطا اللہ جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ آپ حدیث اپنے دماغ میں ٹانک لیجئے اپنے ذہن میں اس لیے کہ یہ جو کام تھا سارا کا سارا جماعتی زندگی کے تحت ہو رہا تھا اور اس میں رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہے تو کمانڈر ان چیف ہے لیکن کمانڈر ان چیف کے ساتھ دوسرے چھوٹے کمانڈر بھی تو ہوتے ہیں میمنا پر میسرا پر کل پر عقب پر حرامل دستے پر کون ہے لہذا چین ہے یہ اطاعت کی سم اطاعت کی کہ حضور نے فرمایا من اطانی فقط عطا اللہ وہ تو یہی بات آ گئی من یو چیز رسول فقط عطا اللہ من اطانی فقط عطا اللہ و من آسانی فقط آس اللہ جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی وہ من اطا امیری فقت امیر جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن آسا امیری فقط آسانی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک جو بھی جماعت ہوگی لشکر ہوں گے اس میں جو ہے رینکس ہوں گے اس میں کاڈرز ہوں گے اسی طریقے سے یہ سب اتاد جو ہے اس کی ایک تزنجیر چلتی چلی جائے گی ومن طب اللہ صلی اللہ کا علیہ حفیظہ اب جو اس سے منہ موڑ دیں رو گردانی کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے تو پھر اپنا معاملہ اللہ کے ہاں جا کر وہ خود اس کا محاسبہ جو ہے فیس کریں گے وہ یقون تا اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کہتے تا ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے ہم اس پر عمل کریں گے فائدہ برآمنڈ کا جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں بیت تم منہم غیر الزی تقول اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے سامنے ہو گئی بعد میں جا کر جو ہے رشا دوانی سازش بلاہ یک تم مایو اور اللہ لکھ رہا ہے نامہ عمار ان کا تیار ہو رہا ہے وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں تو ان سے اعراض کیجیے ان کو دفع کیجیے چشم کوشی کیجیے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس میں بھی مسلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مسلحت ہے جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فافو مسفہ ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نقیر نہ کیجیے جو کہہ رہے ہیں صبر کیجیے اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مسلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آر زنو ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے یہاں الفاظ کے نہیں ہے وہ عرصے کے لیے لیکن نتیجے کے طور پر اس لیے کہ رضوا اقتب کے بعد روزیوں نے پر گرفت شروع کی وہ وقت آ گیا تو اس کے بعد ان کے پردے چار کر دیے گئے جو پردے پڑے ہوئے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے تھے فاری رن ہوں توکر اللہ اور آپ اللہ پر توقع کیجیے وہ کفا بلّہ وکیلا اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں ان کے یہ مشورے ان کی یہ سازشیں یہ سب جو ہے پادر ہوا ہے اور یہ سب نصیہ منسیاں ہو جائیں گی آپ فکر نہ کیجیے افلا یہ تدبرون قرآن تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے پڑھتے تو ہیں میں یعنی نے آپ سے کہا تھا نمازیں تو وہ پڑھتے تھے جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑتی تھی مطلب مسلمان نہ مانا جاتا آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے اس وقت تو ضروری تھی بلکہ عبداللہ ابن عبی کے پہلی صف میں ہوتا تھا اور جمعے کے روز تو خاص طور پر حضور کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا لوگوں توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے قرآن سنتے تھے لیکن افلا یہ القرآن قرآن پر تدبر نہیں کرتے یہ قرآن ان کے سروں پر سے گزر رہا ہے یا ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہا ہے ورکان میرے عند غیر اللہ ہے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا جب فی اختلاف الکثیرہ تو اس میں بہت سے تضادات وہ پاتے پاتے اس پر غور کرو گے یہ بڑا مربوط کلام ہے اس کا پورا فلسفہ جو ہے بہت منطقی طور پر مربوط ہے اس کے اندر کہیں کو تضاد نہیں ہے یعنی منافقین کا ایک اور روش جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی من الامن اب الخوف امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں کہیں سے خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے حملہ کرے گا ازاؤ بھی تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں عام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو جائے یہ اسی سے اضاع کا بنا ہوا ہے ریڈیو کو نشر کو براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے عربی کا جدید عربی کا اضاعت الجمہوریت المتحد العربیہ یہ جو ریڈیو ہے جس radio of United Arab Republic یہ میں سنا کرتا تھا کبھی شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی قرآت ہوا کرتی تھی مصر سے تو وہ اضاعت الجمہوریت المتحدت العرب یہ جو ہے وہ اضاع اب نشر کرنے کے لیے اگاؤ نہیں وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں وہ لو ردو ہو اللہ رسول اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے اس طرح کی اطلاع آئی ہے وہ الا ان امر منہم یا جو اور ان المر ہے بہرحال اوس کے سردار ہیں سعد عبادہ ہیں ان تک بات پہنچا دیں اس حضرت کے سردار یا اوس کے سردار ہیں سعد معاذ ان تک پہنچا دیں اگر یہ کرتے یا عالمہ الگین منہم ہوں تو یہ بات ان لوگوں کے ان میں آتی جو اس کا استمباد کر سکتے نتیجہ نکال سکتے کتنی بات صحیح ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی جو ہے پھیلا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں کی پیدا ہو گئی ایک فکر پیدا ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا سی پیدا ہو جاتی ہے ولاؤ فضل اللہ علیہ و رحمۃ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شاد میں حال نہ ہوتی لگتبا تم شیطان اللہ خلیلہ تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے فقات الفی صبی اللہ قتال کے زمین میں غالباً میرے نزدیک قرآن مجید کی سخت ترین آیت یہ ہے لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے مانوی ہے فقات الفی اللہ کہ نبی آپ کو جنگ کریں اللہ کی راہ میں لا تکلف الا نفسک آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے وہ ہر دل اہل ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکے اکسا اختیار تو نہیں یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا اکیلے گئے جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ مانے ہی نے زکات کے معاملے میں نرمی کیجیے کوئی بھی میرا ساتھ دے گا میں اکیلا جاؤں یہ ہے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا آپ کا فرد من سے بھی ہے آپ کو ہم نے بھیجا اس لیے ہو نبی اور سدا دین الحق دین کل آپ کو تو کرنا ہے فقات فی سبیل اللہ لا تو کل نفو اللہ نف سک کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ہر نبی مومنین یہ ہر زواد کے ساتھ ہے ایک ہرس ہے سواد کے ساتھ ہارا سواد تما کسی چیز کی لالچ تحریر کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا لالچ پیدا کرنا پرسویشن ہر یہ دور جو آیا ہے یہ ہے جیسے اکسانا لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا یہ ہوگا یہ ہر یہ حواد ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے وہ ہر دن اللہ مومنس فباس ندین کفر ہوں ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے تھام لے ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چرت سلت ہو رہی ہے ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا اس لیے کہ سن پانچ میں یوں سمجھیے یہ سن چار میں نادل ہو رہی ہے سورہ نساء سن پانچ میں سورہ عذاب ہے اور غزوہ عذاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے کم قریش بادہ آ نہیں بھاگا بلا اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے اس لیے چھٹے سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا ٹریٹی ہو گئی نہ فتح نہ لگا فتم مبینہ بھی نہ جب اور اس کے بعد ساتویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی اور آٹھویں سال میں مکہ فتح ہو گیا وہ ایک بار دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے اور اسی وقت میں پھر سورہ سب نازل ہو گئی تھی کہ اب بوخرا فرا نصر من اللہ و فتح قریب یہ بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے اے نبی بشری مومنی پہلے ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم کیوں نہ چاہتے اصل نہ ہو یہ کفا ماسل ندی کفر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا ان کی جنگ کو روک دے گا و اللہ اشد و و اشد و تنقیلا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی اور سختی اور حکومت میں بھی اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہیں یہ اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے یہ منافقین سے دو باتیں آ چکی ایک اطاعت رسول جو ان پر شاخ گزرتی تھی اور ایک فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا میں یشپا حسن عط یق الرح و منہا انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے کوئی شخص ہے اس کی کوئی احتیاط ہے آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے صحیح آدمی ہے بیروپیہ نہیں ہے دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے میں اس کو جانتا ہوں یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے یا اسی طرح کا معاملہ کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو بھی کر رکھی ہے کارروائی وہ دھوکہ دینے والے ہیں ڈسیونگ ہے تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اچھائی کے لیے نیکی کے لیے بھلائی کے لیے خیر کے لیے عدل کے لیے انصاف کے لیے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا من یشفا شفاعت حسرتن جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی کل لہو نصیب منہا اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا اس کی نیکی اس کے اجر و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا وہ من یشفا شفاعت سید یق لہو کفل منہا اور کسی نے بری سفارش کی غلط سفارش کی جھوٹی کی حقائق کو توڑا مروڑا تو پھر اس کے جرم کے اندر جو جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی شریک ہو گیا اس کا برابر کا حصے دار ہو گیا اللہ وکان اللہ علا کل شعی مقیتا اور یقین اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے ایک اور بات معاشرے کے اندر گریٹنگز کا معاملہ ہوتا ہے جب ملیں تو آپس میں کس طریقے سے کوئی سلام کریں یا کیا گڈ مارننگ کہیں کیا کہیں صباح خیر اور مسال خیر کہیں کیا کہیں اس کا بھی وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے بلا ہوئی تم بے تحیت بے تہو سلا اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے اصل میں عربوں کے ہاں چونکہ یہ رواج تھا حیا اللہ حیا اللہ حیا اللہ اللہ جو ہمارے ہاں سرائے کے علاقے میں حیاتی ہوئے تمہاری عمر بڑھے اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرے تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ حیا اللہ تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لیے لفظ تحیا بن گیا ہے ادا ہوئی تم بھی تحیہ تم جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو میں ایسا اس سے بہتر السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اضافہ کر دیجیے لوٹائیے اور اردو کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو ان اللہ تعالیٰ علا کل شعیب حسیبہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے آداب ہے انسانی زندگی کے اندر اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں قیامت ادارے رہے وہ لاز من جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دل جس میں کوئی شک نہیں من اشرق اب اللہ حدیثہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے اور یہ ہے تیسری بات ہجرت وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں بوڑھے ہیں راستہ نہیں چل سکتے راستہ انہیں آتا نہیں ہے عورتیں ہیں ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑاؤ وہاں سے ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجیے اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی کہ اب قتال چاہیے تو اب ظاہر بات ہے کہ جو افینسو لینا ہے باطل کے خلاف جو اقدام کرنا ہے تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے اگر منتشر پڑے میری طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور انداز نے فراہم کی ہے اب تک اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے یہ اس کی حکمت ہے کہ جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں جو حبشہ کی تھی وہ آپشنل تھی وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی اس کا حکم نہیں تھا ہجرت مدینہ کا حکم تھا اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے ان منافقوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے فمان کو پھر منافقین صرت اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے آخر ایمان تو لائے تھے نا اب نہیں ہجرت کر سکے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سب چیز عمل کرنا چاہتے ہیں تو اب مسلمانوں کو لے کیا ہو گیا ان کے بارے میں دو گروہوں میں تو تقسیم ہو گئے وہ اللہ ارکسم کے ماں کسموں اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ان کا ہاں تو مجبوری ہوتی ہوئی ہوتی تو بات اور تھی اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق خبر ہو چکی ہے وما ید ملی اللہ فلن فلن تجر سبیلا اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق خپت ہو چکی ہو پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے بدو لو تک فرو نہ کا فروغ یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں بڑی چکنی چپڑی باتیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو فتقون سوان تاکہ تم برابر ہو جاؤ بلی کی دم کٹ گئی وہ چاہتی سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں فلا اب تک اولیا تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو اپنا بیمار کی مت جانو خطہ فی سبیل اللہ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں یہ گویا کہ اب نسمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے منافع ان سولوں اور اگر وہ چیز بول لیں ہجرت نہ کریں فخو ہوں پکڑو انہیں وہ لو ہوں قتل کرو انہیں ہے سو وجہ تم جا پاؤ یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہے چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حکم اسی کے حکم میں انہیں پکڑو قتل کرو جا پاؤ و تخیون ولی ولا نصیرہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ نظیرہ علاقوں میں اب اس میں اس ہے ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلح ہے قبیلے کی صلاح ظاہر بات ہے کہ اس صلح کو وہ بھی وہ صلح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہے منافق نظیرہ نذیرہ یسلون علاقومی بینکوں بین میساک سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے ایسے قبیلے سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور یا دوسری شکل کیا ہے اور داؤ تم حسرت دور ہوں یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں تنگ ہو گئے ہیں یو قاتلو تم اور یو قاتلو قوم ہوں ان میں اتنی جرت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے مسلمان اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر حال میں رہے ہیں ہر دور میں رہے ہر دور میں رہیں گے یہ گویا کہ تو بین آف ریولیوشن ہے ریولیوشن اسٹرگل کے اندر اس طرح کی سچویشن آئیں گی ہر قسم کے انسان ہوں گے کچھ ایسے کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے لیے لڑنا بڑھنا مشکل نہیں ہے نہ مشکل ہے نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفاع کرو ان کو بھی قتل نہ کرو ان کو بھی چھوڑ دو ان کی بھی جاں بخشی کرو تو دو استثنا آ رہے ہیں ایک تو استثنا کن سے ہے کہ جن کے ساتھ جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا خزو ہوں وقت لو ہوں محسوس تم ہوں کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ دوسرے وہ ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے تو فرمایا و لو شاہ اللہ ہو اگر اللہ چاہتا الم علیکم فلقاط یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف کتاب کرتے پہلے فلوکم فلقات اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں والما اور تمہاری طرح غصلہ پیش کر رہے ہیں فما اللہ لکم علیہ سبیلا تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہے ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو اور کافروں کے حکم میں ہے اگر وہی رس نہیں کر لیں اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو دوسرا یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل تب بھی انہیں چھوڑ دو تیسرا ایک اور تھا سچدون آخرین تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو یریدون یامنوں کو میں یامن قوم ہوں وہ بھی کیسے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اپنی قوم سے بھی امن میں رہے اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں کلما یا لڑکتے تو ان کی یہاں لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس قدر اولجے ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پڑنا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تمہارے غریب میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا پر لگ جاتا ہے کو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے بعض نہیں لڑتے تمہارے خلاف لڑنے سے وہ یہ سلما اور اگر تمہارے سامنے صلاح پیش نہیں کرتے وہ ابھی ہوں اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے کے ہوں تو پکڑو گے وہ ہوں اور قتل کرو گے جہاں بھی کہیں پاؤ یعنی اگر غداری انہوں نے کہی ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی الا الا ایک جالنا نقم علیہ سلطانہ مبینہ ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے تمہیں سند اور قوت ایک عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے جنگیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں مارکے ہو رہے ہیں ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں تو حضور سے رہے لیکن یہ کہ یہ تو ایک چوبیسی سی جنگ سے نکل گئی تھی مسلمان اس سے آپ کو زیادہ ہو رہا ہے آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمس تھے اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجیے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر کسی ہرن پر لگ گیا ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے قتل خطا اور قتل عمد اس کا کیا حکم ہے ماں کان ال مومن اللہ خطا کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا خطا کے طور پر نشانہ چوک گیا کسی کو جان لگا اب گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ چلا رہے تھے اس کے نیچے آ گیا مر گیا آپ خود سے مارنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی مد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے اس قانون ہے قتل خطا کے تحت وہ قانون کیا ہے وہ من قتل مومن خطا اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے تحریر و رقبت مومن تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا وہ المسلمت اللہ نہیں اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے اللہ یسو اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں خون بہا دینا ہوگا یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے قتل عمد کی جگہ میں قتل ہے لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا قتل کی جگہ کیا ہوگا ایک تو خوبہ اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سبزد اس کی یہ گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو فعم کالا بن قوم عبوم القول اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے بہوا مومن تھا وہ خود مومن فتحریر و رقبت مومنا تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی وہ تو اس گھر والے کافر ہیں دیت یہاں معاف ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا وہ ان قائن ان قوم ان بینکوں بین بینوں ہوں اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے فدیت ان مسلمت ہوں تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی حوالے کرنی ہوگی لا ہی اس کے گھر والوں کی طرف اس کے وارثوں کو وہ تحریر و رقابت ان مومنہ اور ایک مومن کی گردن ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا وہ یجد تو جو یہ نہ پائے یعنی یہ جو دو حق ہو گئے ایک حق ہے نیئر وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں وہ لم غنی فسیام و شہر متطا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے تو وہ دو مہینے کے پے بے متبادل روزے رکھے توبتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا وکال اللہ علیم الحکیمہ اور یقیناً اللہ کو علیم اور حکیم ہے اب آ رہا قتل متعمدن اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل امد فجلا جہنم و خالدن کی اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ غزب اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ کا غزب اس پر ہوگا وہ لانح اور اللہ نے اس پر لانت فرمائی وہ عد لہو عذاب العظیمہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے شروع میں آیا تھا کہ دو چیزیں ہیں حرمت جان حرمت مال معاشرے کی بنیاد اس پر ہے لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے آگے چل کر سورہ معاہدہ میں اس سے بھی آگے آ گیا نما قتل ناسا جمیا کسی ایک انسان کو نہ قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نو انسانی کو قتل کر دیا اس لیے کہ تمدن کی کاٹ دی اور اس سے اندازہ کیجیے ہمارے یہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے اور قتل آمد جس طریقے سے ہو رہا ہے مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے یا تم فی سبیل اللہ تقول لمن القاء السلام السلام و اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چومکی جنگ چل رہی ہے ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ تو اس میں فرض کیجیے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے جب آپ اس کے قریب آئے اسے مارنے لگے قتل کرنے لگے اس نے کلمہ پڑھ میں تو مسلمان ہوں اب کیا کریں گے اس کا حکم دیا جا رہا ہے یا یہ نبی رامن تم فی سبیل اللہ ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو فتح میں تو تحقیق کر لیا کرو اتقول القاعدہ تم اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ رش مومنا کہ تم مومن نہیں ہو تمہیں کیا معلوم ایمان کا تعلق دل سے دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے you have to take on his word تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ حضرت اسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا جب وہ کافی بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے تو شد اللہ اللہ شد اللہ محمد رسول اللہ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے بہانا کیا ہے اپنی تلوار سے روکی قتل کر دیا لیکن دل میں خلش رہی پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے اے اسامہ کیا کرو گے اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کل میں شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا تو میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا ہم نے تھوڑا ہل شکل تو تم نے اس کا دل چیر کر کے نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کو غصے کا غضب کا انداز ہے کوئی بات کہی جا رہی ہے یا اللہ ضرب تم کی سبھی اللہ ہے پتا بھائی اللہ تک السلام تم اسلام تب تغون عرب الحیات دنیا دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے ہم اسے کافی قرار دیں قتل کریں مال غنیمت لے لیں گے پائند اللہ موان مغان کسی دل تھوڑا نہ کرو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو کزال کا تم تم من قبل دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر تھا نا مسلم تھا کزارے کا کن تم تم قبل تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا رسول کی دعوت و تبلیغ سے بہرامند ہونے کی توفیق دے دی اللہ کا انعام مانو لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو فمن اللہ علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے بین تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کا نہ بے ما خبیرہ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لا غیر اللہ اس مبارکہ میں جہاد کا لفظ و قتال ہے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے المجاہد و من نفس نقص بلکہ پوچھا گیا ایو جہاد افضل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ اب نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مقیب بناؤ یہ بھی جہاد ہے کہ جہاد کے بہت سے گوشے ہیں لیکن قتال آخری منزل قتال ہے اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں مومن و مسلم نبی اور رسول جہاد اور لا یہ سبھی قائد المومنین برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے غیر ولی ذرا ہوں جبکہ ان کو کوئی عزر نہیں ہے اگر کوئی اندھا ہے اور وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں کوئی لگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج یہ بعد میں آ جائے گا لیکن جن کو کوئی ایسا عزر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہے اور یہ بھی نوٹ کر دیجیے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن نو ہجری میں جا کر اس سے پہلے پرسویشن تھی نکلو اللہ کے رام نکلو اللہ کے رام نکلو اللہ کے رام لازم آنے کے لیے نہیں تھا کٹال فی سبھی اللہ آپشنل تھا لہذا اس کے اوپر کسی سے نکیل بھی نہیں ہوتی تھی نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے لیکن پھر یہ کہ جو تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی ان کے ان کو سزائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ تو اب چونکہ آپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب جن کو پکڑو اور ان کو سزا دو لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اس لیے ہر یہ کا لفظ آیا تھا کہ آپ پوری طرح اکسائیے ان کو آبادہ کیجیے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی آپشن ہے لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عزر نہیں ول مجاہدون فی سبیل اللہ بے ہی وان حسین اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ فضل اللہ المجاہدین بے خسین حسین درجہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ درجہ تن یہ تنقید آئی ہے برائے تفصیل ہے بہت بڑا درجہ وہ کل وعد اللہ کو اور کیونکہ یہ فرض نہیں نفیر عام نہیں لہذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے جو نہیں نکلا کیونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں لازم کیا نہیں گیا ہے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے وہ کم تر مقام پر قانے ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی درف نہیں ہوگی بل اللہ و فقبل اللہ المجاہدین اجدن عظیم لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم درجات و و رحمان یہ درجات ہوگی اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے اور رحمت وکان اللہ غفور الرحیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ان نظیر تمفا الملائے کا تو ظالمی انف اب یہ آ گئے وہ لوگ کہ جو عزر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکے میں ان نظیر تمفا الملائے ملائے کا تو ظالمی الفسین یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے رسول کے حکم کی تعطیل کی تھی آخر موت تو آنی ہے تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں آلو فیما کن تم تم ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یا آپ کس حال میں تھے آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کیا ہوا آپ کو کیوں آپ کو ہجرت نہیں کی کالو کل مسلم آفین کو کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے ہم مجبور ہو گئے تھے کیا کریں ہم معذور تھے کالو الم تکن عبد اللہ واقع وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے بسی نہیں ہے کھلی نہیں ہے کشادہ نہیں ہے روفیا تو تم اس پہ ہجرت کر دے فولا کا ماں باہ جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے وہ سات مسیحا اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی الرجال ہاں ایسے لوگ جو واقع تھے جن کو اب چینج پہنا دی گئی ہو زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا ان کا معاملہ ہو ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو مستہ رد نسا اور عورتیں ان کے لیے تنہا سفر کرنا ایسے بھی عورتیں بھی جن تنہا عجرت کی لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں ون مردان اور بچے لا استقیون ہی رتن کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے بلا یا تدور سبیرا نہ وہ راستہ جانتے ہیں فولا ہے آسم واہ اللہ ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اگر عذر تھا مجبوری تھی نہیں جا سکتے تھے بچے ہیں عورتیں ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال کی سبھی اللہ کرو انہیں جا کے چھوڑاؤ لیکن جو لوگ بغیر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کریں بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے وہ فی اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں یجن فل ارض براغمن کثیرم مسا وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت ان عرضی واسعت یا فابدون سورہ کبوت میں آپ پڑھیں گے میری زمین بڑی کشادہ ہے اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ ومن یہ فی زمین اللہ من کہیں مہاجرن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف دولت کے لیے نہیں یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک ایک شخص ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے وہ نہیں فضرت ہوں میرا با حاضر آئی اس کی ہجرت ان کو شمار ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا سما یوزری کل موت پھر اسے موت نے آ لیا وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی وہ مصطفیٰ برسا خوش رات دی ہماؤس اس تک نہیں ہو سکا فقط وقع آج روح اللہ تو اس کا عدل اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے دارالحدہ تک نہیں پہنچ پایا درمیانی میں کہیں اس کی بہت واقع ہو گئی فقط وقا اج روح اللہ کے ذمے اس کا عدل جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے وکان اللہ غفور الرحیم اور یقین اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفالی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف اہل ایمان کی طرف شریعت کے احکام عبادات سے متعلق تفاصیل اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں ان خف تم این یقین کو بالکر ہو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر ان میں کافرین ہو لکم ادب و مبینہ یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں یہ ہے قصر سلاد لیکن سلاد الخوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں قصر کا ہوتا اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورت حال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا لشکر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھیں تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا لہذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی کن تفریح تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں فاقم کا لحم الصلاح اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو فلتا کم کا ہے فتم تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ پلی آپ کو اسلحہ کا ہوں اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر چاقو چوبند رہے پیدا سجد پلیے پوری مرائے کو تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے کھڑے رہے ان کے پیچھے ولتا چائے ہے اوکھرا اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں دوسری رقم مسلمانوں نے خود ادا کر لی اب جب انہوں نے سلام پھیر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جو اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے اب حضور نے ایک رکت اور پڑھی تو ان کی ایک رکت حضور کے پیچھے ہو گئی اس کے بعد حضور نے ایک رکت کے بعد سلام پھیر دیا انہوں نے پھر ایک رکت اور ادا کر لی اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم رہے پیدا سدم فلیہ مرائے فتو اخرا فلی سلجو بات اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے وہ استحاطہ ہوں ہوں اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالے بھی اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے ودن نگی کفر لو تک فرون استحت کم آم یہ آفر تو اسی طاق میں رہتے ہیں اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ بدل نظیر اسلحات اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ وہ ہم کم اپنے مال و اسباب سے میلون میں واحدہ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر ولادینا علیہ الب تم عزم بطن اور کوئی حل نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو اور تم تم مرو یا تم بیمار ہو انتظر اسلحہ تک ہوں کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو وہ خود ہی خود رکھوں لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار میزا وغیرہ سب اپنے جسم کو لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا ان اللہ انداز کافرین عذاب و مہینہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت احانت اہانت آزاد تیار کر رکھا ہے فیضا فرض کر پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو فصور یا قد الم آداد لوگے تم تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سواریوں پر چلتے ہوئے وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورج جمعہ میں آیا ہے یہ فی اللہ فوریت فلطشری فلڈر کے وقت فضل اللہ بسکر اللہ کثیر اللہ اللہ الحد ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہو ابھی آئے معصورا ہے اور آج معصورا ہے اور آج مصنوعہ ہے ان کے سے اپنی زبان کو اور اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ اور تازہ رکھو فیضت مانگن تو اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے سلاط الخوف جب تمہیں امن حاصل ہو جائے خوف جاتا رہے فاقیم الصلاح پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں اس کی شرائط ہے ان صلاح کا قانت مومنی کتابم موقوف کا یقین نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے اور موقوف ہے اس کے اپنے اوقات ہے اور اس اوقات کے ذمن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی ایک دن نمازیں اول وقت میں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں اور بتایا کہ ان کے ماں بہن وقت ولا تہنو ابتغائی قوم اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو اب تو یہ سمجھیے کہ جو حکم باطل کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ پہنچ رہی ہے اب آخری مرحلے پہ آ کے تھک رہ جانا بلا تہین ابتغائی قوم ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑو ہمت نہ ہارو ان تکون تالمونہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فن یا علمون کما تالمون تو کیا انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں دشمنوں کو بھی بس ترجون امن اللہ مالا یرجون اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے جو وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہے اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے تو آخری آئے تھے سورہ آل عمران کی کہ یا نوین عام اور اس میں سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے صبروں کا اللہ بلّہ ان کے تو یہ منظرت قسم کے دیویاں دیوتا ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دسورہ کرنا چاہیے ولا تہ ابتقاعی قوم ان تقوی تعلوم پہ عالم القما تالموں اور ترجمہ قان اللہ علیم الحکیمہ اور یقین اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور حکیم ہے اب یہ چند آیتیں آ گئی اہل ایمان سے کتاب میں اب پھر کچھ منافقوں کا معاملہ رہا ہے امنا القل کتاب اب کے بین اللہ سے بما اراک اللہ ہم نے آپ پر کتاب کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یعنی ایک تو کتاب دی ہے قانون دیا ہے ایک آپ کو بصیرت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت خاص ظاہر بات ہے ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس آپ نے کتاب ہے فائل ہے شہادتیں ہیں گواہیاں ہیں اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ مرو کار کاٹ لاتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں بلا تکن الخائمین نہ اور خیالت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑے یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائے کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے پہلے کو مسلمان ہے ہے خائن تو اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی نقم لگائی وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا کچھ اسلحہ لے لیا وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلی کے اندر کہیں سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتا چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے اسے پتا نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی ذرا لاس پاس کر رہا ہے اس نے یہ کیا اسی وقت جا کر یہودی کے یہاں امانت رکھوا دیا یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آتا کر جو گرا ہوا تھا راستے میں اس کو دیکھ کر کھوج لگاتے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے اس نے صاف انکار کر دیے تلاشی لی چیز نکلی گئی اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان وہ وہاں پہنچ گئے یہودی کے یہاں برامد ہو گیا یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے اس کے گھرانے کے لوگ اس منافق مسلمان کے ان کا نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا یہودی چور ہے اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق کا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا اور پوری قوم اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آ گیا شور بچاتے ہوئے اور قصبے کھاتے ہوئے ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے اس پر خام کا یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسینے لگا اس شخص کے بارے میں اس پر یہ ہے خیالت کرنے والے کے طرف سے آپ وکالت نہ کریں اس کے سہارا نہ بنے اس کو مدد نہ پہنچائیں ولا تکن خائنین خسیمہ اب خسیمہ بحث کرنے والا لن خائنین اگر خائنین ہوتا تو خائنوں کے خلاف لن خائنوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں بس اللہ اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استفار کیجیے ان اللہ کان غفور الرحیمہ یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے دے ولاب نبی نبی اختارون خوش ہو آپ بجلی ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنی جانوں کے ساتھ خیالت کی ہے اب ہم یہ امید لگائے بیٹھے حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے کہ ہم نے بےمانیاں کی ہیں حرام خوریاں کی ہیں شریعت کی دجیاں بکیری ہے تو حضور گویا کہ ہماری شفاعت کریں گے یہاں فرمایا جائے آ جاؤں حضیل تجار یختارون انکش ہو مت لگائیے آپ ان لوگوں کی طرف سے ان کی طرف سے وکالف مت کیجیے ان اللہ نا یہ تو کہ من کانا خموان اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خموان ہو خیالت کرنے والے اور گناہ گار ہوں جب من امن اللہ چل رہا ہے من تک امن اللہ یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے اللہ سے نہیں چھپتے وہ ہوا مالا حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف یہ منافع کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اگر ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے وکال اللہ یا ملون کا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے ہاں ہاؤ جادل تم ان پھر حیات دنیا اب یہاں تو اشارہ ہو رہا ہے وہ جو مناسب مسلمان تھا چور اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا یہاں تک کہ حضور کو بھی بترانے کی حد تک تم پہنچ گئے اللہ عمل کیا قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے یہاں تم فرا بھی لو حضور کو بھی کیجیے حضور نے فرمایا یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے فرقی زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط ڈگری اس کے حق میں دے دی تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا ہے یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو بھی کیسز ہیں جو بھی گماحیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اب ہر ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرحلے پر تو نہیں تھا جہاں اللہ محسوس محسوس کرتا تھا آپ کو متنوع فرما دیتا تھا ہاں تم آؤ لائے یہ تمہیں لوگ ہو جا تم انہوں فی جاتی دنیا تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے اپنے ساتھی اپنے رشتے دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں پمنجا ذریع اللہ عنہ یا عمر سے آؤں تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن اب من یقون علیہ وکیلا یا کون ہوگا جو اس کا کارساد بن سکے گا ان کا وکیل بن سکے گا من یا عمل سون اور یزمین نفس اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا تو یستغفر سر اور پھر اللہ سے استفار کرے گا یا بھی غفور الرحیم وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم روش سے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی مان لو یہ دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو اللہ سے استفال کرو آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ وہ من یسم عسمن والا نفسی جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال دیتا ہے وہ کان اللہ علیم الحکیمہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے وہ من یسم خطی حقم اور عسمن بے بہی بڑی اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا کوئی خطا کی کوئی غلطی کی کوئی جرم کیا پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے شخص پر جو مری ہے یہودی تو مری تھا اس کو سزا دلوانے کے لیے سب سن گئے تو سم میں جو بری بری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا اس میں کوئی گناہ کا حصہ نہیں فقر جیسے کمانا بہتان اسم مبینہ تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گنا کا بوجھ لے لیا ہے اللہ فضل اللہ علیہ کا اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا ولاء اللہ فضل اللہ علیہ کا رحمت ہوں لحمد تو آئے تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر پکڑ گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے عدالت محمدی سے جرم ہو جائے اور وہ جو جو اصل میں مجرم نہیں تھا بے گنا جو یہودی اس کو پکڑ لیا جائے ولولا فضل اللہ علیہ و رحمت الحمد طائفت من یدلوک وما یدلون الا انفسهم حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو وما یدلون من شیء اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یعنی ہم ایسے مواقع پر بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں وانزل اللہ علیہ کتاب و حکمہ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے وہ علامہ معلوم کا اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وقان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور یقیناً اللہ کا آپ پر بہت بڑا ہے خیر اپنی کثیر میں نجوا ہوں اب یہ پورے منافقین تھے یہ اپنے نجوا کرتے تھے علیحدہ الگ بیٹھ کے گفتگو کرنا سرگوشیاں کرنا اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجات پیدا ہو جائے یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں اشارے بھی کر رہے ہیں تو سو طرح سے یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے یہ سارے معاملات دور کہ تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے لا خیر کثیر میں نجوا ہو یہ جو نجوا کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں سے اکثر میں تو خیر نہیں ہے اللہ من امر ابو صدا ہاں ایک بات ہو سکتی ہے خاموشی سے کسی کو الرجی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں تو کہ پبلک میں اس سے بات کرو اسے اللہ جا کے سمجھاؤ یہ اچھی بات ہے اور معروف یا کسی اور نیکی کا حکم دے اور اصلاحی بین الناس یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کے بات سنیے پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجیے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ نے مغالتا ہوا انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی یوں کہی تھی اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو اس میں کوئی حل نہیں ہے وہ میت الزال کا اور ذات اللہ ہے جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جی کے لیے فسا فرموتی ہے اجر عظیمہ ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا اجر ومنشاخ رسولہ اور جو رسول کی مخالفت پر چلا ہوا ہے یہ دجوا کر رہا ہے مخالفت میں سازش سرگوشیاں بھڑکا رہا لوگوں کو دیکھو جی یہ کر دیا یہ کر دیا اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا غزوہ ہنین میں ہوا غزوہ ہنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد بہت شریف تھے وہ اس جنگ کے ہنین میں مال غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے جسے سے قلب کہتے ہیں یا زیادہ مال دے دیا اس پر لوگوں نے شور مچا دیا دیکھو جی جب کڑے وقت تھے مشکل وقت تھے تو ہم اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتے دار یاد آ گئے مکے والے بات رشتے دار تو تھے بات تو غلط نہیں ہے قبیلہ تھا قریش یہ سو طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے وہ منصا الرسول امباد ماتبئی نہ را اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی وہ یہ تب غیر سبیل المومنین اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کو راستہ اختیار کرے ماتولہ ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو وہ رس نہیں جہنم اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وہ ساتھ مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا یعنی اللہ کے اطاعت جو تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے حضور کا فرمان حضور کی سنت سورس ہے اسی طرح اشتہار وہ بھی سمجھ میں آ گیا یہ اجماع اس شہر کا نام ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے تین سو مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے تب کس آیت پر آ کر تین سو ایک بھی مرتبہ نگاہ جمی وہ جب تب غیر سبھی علموں میں نیند یعنی یا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی شرم ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہو تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اوتھینٹسٹی ان اللہ یقر و ابھی دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی اللہ تعالیٰ ہر جو نہیں بخشے گا اسے شرک کیا جائے وہ یقر و بازو نظر آلے اور بخشے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کم ہے یہ میں یشا جس کو چاہے گا یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں وہ شرک بلّہ فقد اللہ بلالم بعیدہ اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا علول اللہ اناسا اب جہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر معنس کو عورتوں کو اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات عزا منات لات الہ کی مونس ہے لات لاہ اور لات اور عزا العزیز کا معنس ہے العزیز العزا منات یہ سب جو ہے اللہ نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیوٹیز کو وہی یدون اللہ شیطان مریضا اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے لات کا کوئی وجود نہیں منات کا کوئی وجود نہیں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے لال اللہ اللہ نے اس پر لانت فرما دی ہے وقالا اور اس نے بھی یہ کہا ہے تخلن من عباد کا نصیب مفروضہ ہے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا اس کو تو اپنے ساتھ جاننا میں پہنچاؤں گا ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو بھی لے ڈوبیں گے ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے لاؤ وہ کالا تخلن من عباد کا نصیب مفروضہ بلا ادلن نہ ہوں میں تو لازمن ان کو بہکاؤں گا بلا امن نہ ہوں ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا بڑے برائٹ کیریئرز ہیں بڑی بڑی تمنا ہیں آرزویں ہیں لگے رہو اسی کام کے اندر پھر امانیہ ہے اللہ بخشی دے گا اللہ ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہی ہیں ہمیں خوف کس بات کا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں ہمیں کس کا خوف ہے اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طول عمل جس کو کہتے ہیں دنیا کے لمبے لمبے منصوبے ولا اجلند ہوں ولا امن نہ ہوں ولا عامر اور میں انہیں حکم دوں گا فلاں آزاد الام پھر میرے حکم سے یہ چوپاوں کے کان چیر دیں گے تو میں بتا چکا ہوں سورہ نام میں یہ باتیں ساری آئیں گی فلاں کے نام پر ایک کوٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا اس پر سواری نہیں ہو سکتی فلاں مجھ کے یا فلاں ڈی او کے نام پر اس کو اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے بلا عام مرن ہوں اور میں پھر انہیں حکم دوں گا فلاں یہ کوئی ضرور نہ خلق اللہ وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے انداز عورتوں میں مردوں کے انداز اختیار کرنا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے اللہ کی تخلیق اس کی اسپیشیز بنائی ہوئی اس کی جینس اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیل و تبدل کیا جائے ومن من دون ولی فقط خسر خسرانا مبينا اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فقط خسر خسران مبینہ تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا یا ہوں میں میمن ہی وہ ان سے واضح بھی کرتا ہے انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سب باغ دکھاتا ہے وما رہ شانا نہیں وعدہ کرتا اسے شیطان مگر دھوکے کا وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا رائے کما ہوں جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے ولا یجدون آنہ معیشہ اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہاں سے بادنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے والذین عام وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ اب دوسری طرف پہلے ایمان کی شان کیا ہوگی آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں سدود خلوم ان تجری من تحت الانہار انہیں ہم انقریب قریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حق کا اللہ کا یہ وعدہ حق ہے درست ہے سچ ہے وہ من اللہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے میں امانی یہ کم ولا امانی یہ اہلی کتاب اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوئی ہے نہ ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر تب بھی آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی مشکل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے سب کچھ کرو گے وہ جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے وہ بدلے گا نہیں بھی امانی کو نہ تمہاری خواہشات سے وشو تھنکنگ سے تمہاری امانی سے تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا ولا امانی یا ہی کتاب نہ اہل کتاب کی امانی سے من یا منسورن زبی جو کوئی کوئی برا کام کرے گا اس کی جگہ اسے مل کر رہے گی بہت سخت الفاظ رہے اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی لیکن اکاؤنٹ فارم تو ہو گیا بھی مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی اسے اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا کسی نے غلطی کی تھی اس نے توبہ کی سکتے کے ساتھ وہ اس کی بدی جاتی رہی لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ توبہ کو دیکھا جائے گا توبہ سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے سرکت کو بھی چھوڑ دیا تھا کہ نہیں یا یہ صرف یہ کہ زبان سے اگر دان ہو رہی تھی اس پر قرضہ اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے من ولا ولا دون نصيرا اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی بلکہ یہاں تک جمع ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار اور مل من عمل من سوال ہاتھوں نہ کرے نہ ان سا اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا قابو مذکر ہو قابو انس ہو مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہو مومن صاحب ایمان اولا جنت اولا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی ومن دین اسلم وجہ محسن اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اسلم اسلام آ گیا وہ محسن اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ پورے دین کا معاملہ تفریح بین دین نہیں دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکرا نہیں ہے ٹوٹل نہیں دین ومن حسن الدین ممن اسلم وجہ اللہ محسن و تبا اللہ کا ابراہیم حنیفہ اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر یا ابراہیم کی جو یکسو تھا ب اللہ ابراہیم خلیلہ اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا بلی مافی سماوا تو معافی معاف اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں بکان اللہ جت الشعین وہی اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں یتیم عورتوں کے معاملے میں ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں اور اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے مزید وضاحتیں طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں لاد کی اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وہ یس اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے واضح نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے کہہ دیجیے نبی ان سے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے بتاتا ہے وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں رما علیکم علیہ کتاب نسا اب وہ آیت نمبر تین کے اندر بات واضح ہوئے قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں بھی کہا تھا کہ وہ عید خطم اللہ تختم پھر یتاما تو یتامن نسا مراد تھی وہاں پر کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یہ تین لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کر دی ہے ایک سے زائد تو ماں تاب القم نسائے مسنا وسلا صن شادی کرو تو یہاں فرمایا جو تھا عورتوں کی یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا ما اطلاع علیکم جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں فی یتامن نسا ان عورتوں کے بارے میں تو یتیم ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں میں لہا ماں کو تو میں تم دیتے نہیں ہو جو اللہ تم نے ان کے لیے لکھ دیا ہے بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا وہ ترغمون ہوں ڈھونڈنا اور چاہتے ہو کہ اس سے بھی کرو وہ مشترکہ میل امیر اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے وہاں تقوم مل جامع پر وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے کام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کار بند رہو وما ماتون فیم اللہ به علیمہ اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تو وہ احکام ہے بنیادی ہدایات دے دی گئی ہے اور اس میں اس سے اضافی شہر جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے واللہ وہ من المسلح اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے خاص میں مال آلو فیزن اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اللہ کی تخافون نشوز ہوں نہ وہ عورتیں وہ بیویاں کی جو سرکشی کر رہی ہیں حکم نہیں مان رہی ہیں تابے داری نہیں کر رہی ہیں زدم زدہ پر اڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع ہوئی اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد جرم کر رہا ہے مرد جو ہے وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے روب ڈالتا ہے بھونس دیتا ہے یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے تنگ کرتا ہے تنگ کر کے وہ مہر وہ آپ کے پاس یا کچھ اور اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے لاؤ اپنے والدین کے گھر سے یہ ساری زندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں اور وہ جو تکی کے دو پارٹوں کے ماں بہن وہی مراج ان خوافت میں مالیہ نشوز اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ جاتی کرے گا وہ وہ زیادتی کر رہا ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور یہ راہ یا اب وہ اس کی طرف میدان ہی نہیں رکھتا اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف کوئی میدان نہیں کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے اور جی بن گیا تو توجہ ہٹ گئی فلا جناح الحما تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا انجلحا بینہما سلحا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر سلح کر لیں صلح کے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت کھلا کر لیں بس سلحو خیر لیکن کھلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو محنت چھوڑنا پڑے گا لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا وہ سلو خیر سلا اچھی ہے وہ اس کا الشح البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے بند چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے وہ ان تو یہ آ چکا ہے سورہ بکرا کے اندر یہ مضامین آ چکے ہیں وہ ان لو اگر تم نیکی کرو تم مرد ہو تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر نرمی کرو ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو وہ تب تک اللہ کا نہ دما کا ملو اور تم تقوا کے روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے ون تسپتی بین النساء اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ بھائی سے تم اللہ قادر ہو واحدہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہے دو ہیں تین ہے چار ہیں تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو پھر دوسری شادی مت کرو تمہیں اطمینان ہے تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو ورنہ نہیں لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی ناپتول کی اس میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات انسان کے اختیار میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے اثر اور بغری کے درمیان تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی وجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تھی کھڑبڑی بچ جاتی تھی آج وہاں کیوں ٹھہر گئے آج زینب کے پاس زیادہ کیوں لگ گیا آج فلاں کیا ہو گیا وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کرائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا اللہ تعالیٰ نے تو حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں نعمت تو ہر اللہ اللہ کا تب سبھی مزدار آز وی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں بارہ بہت بہتر معاملہ تھا بہت بہتر تھا حضور کے واضح متحرات کا آپس میں لیکن یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں یہ عورت کی فطرت ہے اس کے اندر اس کے اندر اختیار بھی نہیں یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم چلن تستی ہو انصاف انتظار نہیں کے ساتھ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مادہ انصاف کر سکو مراد کیا ہے کل بھی میدان یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عادی کیا ہے باقی جہاں تک میرے دل کا بیلال کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے واقعہ نہیں کرے گا یہ ہے لائی بات ہے لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے ولن کشتی اور کاغیروں بین سائ بولاؤ ہرس تم چاہے تم کتنے حریش کو اس کے نہیں کر سکتے فلا تمین کل نل تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ میلان میل کل میل ایسی کی طرف پورا میلان ہو جائے اور کل معلقہ کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے اس سے کوئی تعلق نہیں وہ کسی لیے وہ تب تک اگر تم اصلاح کر لو اور تقوا کی روش اختیار کرو اللہ تعالیٰ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے وہ تفر اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے ان ابغد الحلال ان اللہ طلاق یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے لڑائی چل رہی ہے جھگڑا چل رہا ہے مزاجوں میں موافقت نہیں ہے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں دن رات کا جھگڑا ہے طلاق نہیں دے یہ اہم کار سمجھا مجھے بالکل اہم مقام شریعت کی منشا کے بالکل خلاف ہے یہاں آپ دیکھیں گے ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی ترغیب وہی یہ تفر اب اگر وہ متفرق ہو جائیں علیحدہ ہو جائیں سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں سپریٹ ہو جائیں اللہ ہو کل لمب انسان ہی اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی وہ بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کی سب مزاجی موافقت رکھنے والا ہو اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر جیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے تو یہ کہ عدم موافقت ہے لڑتے رہنا ہے دنگا فساد ہے لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں عیسائیت میں بھی طلاق حرام ہے اس لیے کہ اصل میں انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں لیکن جو حضور نے فرمایا ان اب الحلال عمد اللہ طلاق ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ اگر بلا وجہ کو شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے فرض کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وباد اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے بلا سبب طلاق دی اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی یہ قانونی تعلیم نہیں تھی قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات آپ کے اندر ہے وہ آپ حضور حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں مذاہب لا جو ہے حضرت موسا کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی لاگو رہے گی عائد رہے گی تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے اس کو انہوں نے قانون بنا دیا نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں طلاق نہیں دے سکتے لہٰذا وہ سو طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا سبوت کے تب جان چھوڑاتے ہیں ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے وہی ایک اگر وہ علیحدہ ہو جائیں نہیں موافقت ہو رہی اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو دونوں کو اپنی میں سے وکان اللہ حکیم آپ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے بڑی سمائی رکھنے والا ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر سماوات و بات اللہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں بلکل وسطین وسین ابوت الکتاب امن قبل کم انتق اللہ اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی جنہیں کتاب دی تھی اور اب تمہیں بھی وسیعت دی ہے کہ اللہ کا تقوا اختیار کیا اصل شہ ہے تقوا ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا اسی لیے حضور کا جو خطبہ ہے بہت مشہور عام جمعوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے اسی کم و نفسی میں تقوا مسلمانوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے تو یہ جو ہے وہ لگین وہ تم کتاب ابھی قبل کم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وسیعت کی تھی وہ یا تم اور سن لو تم بھی کان کھول کر تمہیں بھی یہ وسیعت ہے ارے تق اللہ کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ ان تک اگر تم نہ مانو گے اللہ معافی سماوات و معافی لڑ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے وہ کان اللہ حمیدہ اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اپنی ذات میں خود سے صفات ہے وہ معافی سماوات و معاف اللہ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے اور بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تعلق کر اللہ بہتر نہیں گی کوئی راستہ پیدا کر دے گا اللہ کا ساز ہے اسی طریقے سے بند نہیں ہے سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر ان وشاہ یہ کو ملوح انداز لوگوں کیا سمجھتے ہو تم اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے بجا کے لیے آخری اور اور لوگوں کو پیدا کر دے تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں نفس واحد کی طرح ہو جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسل منتیہ کر دے وکان اللہ کا قدیرہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قابل ہے من کان یرید ثواب دنیا فائد اللہ ثواب دنیا والآخرہ جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات ہند ہاں، اللہ ثواب و دنیا والا آخرہ اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دوڑا بھی تھا اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو ربنا آتنا رب دنیا حسرت ہوں آزاد اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا من منقانا یرید ثواب دنیا فائد اللہ دنیا بل آخرہ وکان اللہ فمی بصیرہ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی یا ایہا لگین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم امی الوالدین والاقربین ان یکن غنی فقیر فاللہ اولا بہما ولا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا او تولیوا وان اللہ کان بما تعملون خبیرا اے ایمان کھڑے ہو جاؤ عمل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا اللہ قائمم بالقسط ہے شاہد اللہ انہو لا الہ الا هو والملائکت وعول العلم قائمم بالقسط جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں پہلے ایمان سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی ہیں لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانے دینی ہوگی کوششیں کرنی ہوگی اشار کرنا ہوگا قربانیاں دینی ہوگی تب دین غالب ہوگا لیکن یہ اندازہ کیجیے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا صرف ہمیں پتا ہی نہیں کہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں قانون کی اہمیت ہے تعزیرات کی اہمیت ہے چور کا ہاتھ کاٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپلائٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کر جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو نا یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسری ڈالتی نہیں ایک طرف بھوک ہے کاگل فخر یہ پورا کفر یہ فخر جو ہے تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو ضرور کاٹو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے تو موجودہ آپ وہ قانون نافذ کر دیجیے فائدہ ہوگا حرام خوروں کو بلیک مارکیٹوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈرکائے کرا فائدہ ہونا ہوگا اصل شہری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے دین دین ہے لا جو ہے وہ سمسر کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سمسر کرتا ہے کسمت کرتا ہے جو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون یہ ہے جو کہ اصول ہے یا یہ روی قسط شہدا قسط یہی مضمون سورہ معاہدہ میں بھی آ جائے گا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء صرف یہ میں ترتیب بدل گئی ہے یا نظین امن ان قوامین اللہ شہدا عمل بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادی الفاظ ہیں گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے معلوم ہوا اللہ اور قسط یہ مترادف ہے یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط ولو انفسکم خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو ابھی والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو بل اقربین تھا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو تمہارا تعلق عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ قسط کے ساتھ ہے رشتے داری کے ساتھ نہیں ان کوئی غنی اور فقیرن ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں غنی اور فقیر فلاح اولاد بحم چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے دونوں کا پشپنا اللہ ہے دونوں کا کفیر اللہ ہے تم نہیں ہو کفیر تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو جو صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانبداری نہیں وہ داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ ماں کی کرنی ہے نہ بھائی کی کرنی ہے نہ خود اپنی کرنی ہے یا قوامی نبی شہدا اللہ اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں دیکھیے شہادت اعلیٰ لوگوں پر گواہی اور شہادت للہ اللہ کے لیے گواہی یہ ہوا حکومت اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہوں اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تل بندن لگانے کے لیے اپنے آپ کی کمر کس لیں بلا ولا ان سے جب ابھی والدین والا ان غنی اور فقیر الف اللہ ان کا خیر خواہ اللہ ہے بلا تب ہوا کو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو انت عادل مبادہ تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عادل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ وہ ان تلو اور توڑے لو اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گے بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ جو ہے ان کو انسان جو ہے چون جو ورڈس تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے غلط بات نکل نہیں رہی ہے ان تل ہوں اور کو نہیں ہوں یا تم اعراض کرو گے بچ جاؤ گے منہ موڑ لو گے فن اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرہ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ بے خبر نہیں ہے اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے یا رسول و کتاب اللہ رسول ہی ول کتاب من قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نادل فرمائی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نادل فرمائی ایمان والو ایمان لاؤ کے مانی ڈال ایک ایمان ہے اقرار باللسان وہ تو تمہیں حاصل ہے وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے وہ ایمان مل گیا یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے ان میں پچے بھی تھے کوئی کچے بھی آ گئے انہوں نے بھی کہا شد اللہ الہ الا اللہ شد اللہ محمد رسول اللہ وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے قانونی درجہ ہے تو جس نے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ وہ صاحب وہ مومن ہے لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے نہیں ایمان کیا ہے یقین آمن کل بھی رسول ایمان لاؤ اللہ پر اب ہم ترجمہ کریں گے یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اور یہ اصول ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں اللہ ہم بابا ایمانزی کی قلوب اللہ نے ایمان کو تمہارے رسول محبوب بنا دیا اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کالت لا ہوا امر ناتھ کو لمپور میں ایمان ہو یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی سے کہہ دیجیے تم ہر بھی ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے ہیں ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اصل ایمان ہوا یہ دل میں داخل ہو جائے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے کن کی طرف ہو رہا ہے منافقین کی طرف ہو رہا ہے وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان ایمان نہیں تھا یا یہ رسول قرآن کے لیے لفظ نزلہ ول کتاب الزی انزلہ اور تورات کے لیے انزلہ اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی وہ مل و ملائے ہی جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں کا وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا وہ یوم الآخر اور قیامت کے دن کا فقط رضل عالم والی تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہے اور بڑی گہری ہے ان لذین آمن سما کبھر سما آمن سما کفرو سمت دادو کفرن لم یقن اللہ یقر الحم سبیلا بشر المنافقین اب لهم عضابن علیما دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن آدمی منافق ہو گیا ایک تو پھر وہ جو شعوری منافق تھے جو فیصلہ کر کے جو ہم پورے آر عمران میں پڑھ آئے ہیں صبح ایمان کا اعلان کریں گے شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے مرتد ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں ہم ایمان لائے نہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں یہ شعوری منافق ہوا غیر شعوری منافع کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیل ہے نکلا وہ کانٹوں بڑا بستر اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے وہ ارادہ وہ پختگی نہیں ہے ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو تو ہو ان کا کیا ہوتا ہے کچھ دو قدم چلے کچھ پیچھے ہٹ گئے کچھ چھٹک گئے کچھ چلے کچھ ہمت کی کچھ رک گئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تم کیا کرتے ہو تو اب انہوں نے کیا کیا جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانے شروع خدا کی قسم یہ مجبوری تھی اس لیے میں رک گیا تھا تم سمجھتے ہو کہ میں جہاز میں نہیں جانا چاہتا تم ایسا گمان تو نہ کرو مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی میری بیوی مر رہی تھی میں کیسے جا سکتا تھا وغیرہ وغیرہ جھوٹی قسمیں تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا یہ یوں چلتا رہتا ہے اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے کافر تو وہ ہوا ہی نہیں اسلام لے آیا تھا مومن ہے اور وہ رشتے دار کا اس نے اعلان نہیں کیا لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا یہ مذہب زمین بین ذالک آسولیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر پھر گیا پھر آیا پھر گیا تو گیا بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے ان لگین آمن سما کفر یہاں کفر سے مراد نفاق ہے کفرے قانونی نہیں کفرے حقیقی کفرے بادوی کفرے باتوی اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے اسلام سے انکار نہیں کیا کفر کا اعلان نہیں کیا یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت سے بات ان ان لگین آمن کفر سما امن سما سبما ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا فرق دادو کفرن پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے لم یقن اللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ولا الہم سمیلا اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا اگلی آیت میں کھول دیا کہ ان کا تذکرہ ہے بشر المنافقین تین اب لہم عذاب علیما اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے دردناک ہوگا یہاں تو آ جائے تو یکسو ہو کے آؤ نظر وشے پر مت آؤ بلا نب لون میں تم بھی من الخوف من جو ہے ولب سے من الموال ول الف سے بس ہمارا کان کھول کر آؤ نہ تم لمن نفی اموال کو وان کھول سکو بلا تم مہن نہ من الزین ہو تم کتاب ابن قبل تم ولزین آج تک وہ اجم کثیر تمہیں سننی پڑے گی ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی کروے بھوک کرنے پڑیں گے قدم قدم پر آزمائش سے گی بر رہے منزل لینا کہ خطر ہاتھ بسے قدم ہی اس کے مجبور باشی بشری منافقین تنزیہ انداز ہے ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب اللہ یا نقیروں نے کافی اور المومنین ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے وہ چاہتے تھے نا don't keep all one basket بالکل یسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے کیا پتا ہے کل جو ہے بدل جائے تو کفار کے ساتھ بھی keep some good office with them also کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کہہ سکے وقت کے اوپر تو دوستیاں رکھتے تھے اللہ جی نے تغیر اور کافی اور لیا ان کو نہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشپنا بناتے ہیں اور جب تغیر آئندہ ہو کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں عزت کی تلاشی ہے امریکہ جانا کلنٹن صاحب سے ملنا بہت بڑا اعزاز ہے اتنے بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے جو انسان ڈھونڈنے کے لیے اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی بلوگنگ ہوتی ہے اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا سی آئی اے کر رہا ہے یا کوئی اور پینٹ کر رہا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے جس کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ تخلیہ اور اختیار میں کہاں عزت بھول رہے ہو وقت نظر آدھے کفیل کتاب اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں یہ سورہ نام کی آج نمبر اڑسٹھ ہے جس میں روکا گیا مسلمانوں کو جب تم دیکھو کہ کافی لوگ جو ہے استحجا کر رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہے اب مکے کی آیت ہے وہ اس اسے مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت وہاں سے چلے جاؤ احتجاج جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ پھر وہاں بیٹھو نہیں اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے تمہاری جو حص جو ہے وہ پھر کل پڑ جائے تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے وقد نزل علیکم اللہ اتار چکا ہے تم پر کتاب اسی کتاب میں قرآن میں اندا سمے تم آیات اللہ یقر بہا جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے وہ استاذ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلا تک اردو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ یقینی فی حدیث ان غیر یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے پھر دوبارہ آ جاؤ کوئی حرج نہیں کوئی اور بات ہے اس لیے دوبارہ ان کو کوئی تبلیغ کرنی ہے ان سے گفتگو کرنی ہے تعلق منقطع نہیں کرنا لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تب ان کے قریب مت بیٹھو ان مسلم ہو اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے ان اللہ عجان المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو اللہ زینہ بکم اب وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیے کرکوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو جو بھی صورت حال سچویشن جو بھی ہو جائے ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں تو اللہ جینہ یہ اگر مسور ابھی تمہاری بات میں ہے منتظر ہیں سوچ رہے ہیں تو ان کان رکوم تھا ان اللہ کو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کالو علم کو وہ آ جائیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے مسلمان تھے ہمارا بھی حصہ نکالیے بالو غنیمت میں سے ان انکان علی کافرین میں نسیم اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو تو فتح ہونے وقتی طور پر حاصل ہو جائے ان کا پڑنا بھاری ہو جائے کالو تو وہ کہے کہ اپنے ان کافی ساتھیوں سے علم نست تم کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے اصل میں آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگل میں آئے تھے نہیں ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملے سے آپ کو بچائیں الم نستانی کا میں کم انہوں نے بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے فلاح یا ہو یا بین تم عمر قیامہ تو اللہ یہ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن ولعلی اللہ کافرین علمن سبیلا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا ان المنافقین اللہ خاد یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے ویزا کام سلاۃ کاموں کو جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کثر بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی یو الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے بلا یہ کرو اللہ اللہ قریدا اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم بارک ولکم فی و العظیم و نفالی و ملایا و ذکر حکیم الحمد للہ الحمد للہ و کفا وسلا تو سرا ملافا وَإِذَا قَامُوا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كُسَالَى النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين سورہ نساء کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا الزینہ نافقو کے الفاظ میں نہیں یا الزینہ آمنو اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل طویل مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں ان المنافقین یخادعون اللہ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے میں بھی آیت آئی تھی میں نے ارض کیا تھا کہ مخادع باب مفالہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وہ ہوا خاض اور یہ خاد جو ہے اسلاس مجرد سے اس میں فائل ہے اور یہ آتا ہے جہاز زوردار تاکید کے لیے اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو بھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس بھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم کامیاب ہیں وہ کام ان کے کاموں کو سالا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یہ یعنی نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ کاما جو ہے کاما یا یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم اس سے اس میں فائل ہے لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورک کے بعد پرپوزیشنز کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں انگریزی میں ٹو گیو ایک خاص مستر ہے ٹو گیو اپ اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ٹو گیو ان بالکل ہی الٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے اسی لیے میں نے کہا تھا کام آلہ اور رجال قوامون الگ نصار اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا کام علا کسی شے کے لیے کھڑے ہونا کسی شے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا ویزا کام اللہ کام و کسالا جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آمادگی نہیں ہے مجبوراً کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں بہ بے ہم نے پڑھا تھا قوامی قوام بلکست کائمم بالکش اللہ کی شاد ہے کسی شے کو قائم کرنا تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پوزیشنز کی چینج سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں برا سے قرول اللہ اللہ خلیلہ وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے عقیم سلا ذکر وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی واقع اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے اللہ کلیلہ بہت اشاس مزر بین ظالم یہ اس کے مابین مزبزب ہو کر رہ گئے ہیں کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا یکسو ہو جاؤ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے لیکن بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے تو تو ان کے لیے خسرت دنیا و آخرہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے لا الہ الہ الا الا نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہے وہ میوز بل اللہ فلن الح سبیلا اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو چکی ہے پھر اب اس کے لیے فضل پذل لہو سبیلا اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے یا امن اللہ تصویر کافرین اولیا مضمون پہلے بھی آ چکا ہے یہ بھی اتفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینیاں بڑھائی جائیں اہل ایمان بت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر توری بن انتر علیکم سلطان مبینہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو حجت دے دو یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی تو یہ تو حجت کاتے بن جائے گی تمہارے خلاف علیکم علیکم سلطان مبینہ یہ حجت قاطعہ ہوگی تمہارے خلاف اب یہ آ رہی ہے آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے اگرچہ جو سخت ترین آیت کے بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سخت تر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے سورہ توبہ اور سورہ نساء جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ولن تجد تجرب پسینہ اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار الزین تابو اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں سورہ گویا کے سن نو ہجری میں جا کر ابھی یہ ہم سن چار ہجری کے آس پاس ہیں اس حوالے سے ذرا ابھی پھنسی ہے تو ابھی ان کے لیے رعایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے واسلح اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں وہ تسمب اللہ اور اللہ سے چمٹ جائیں یکسو ہو جائیں ایک ہی طرف کے ہو جائیں غرو ربانی جین اللہ والے بن جائیں شیطان سے پینے نہ بڑھائیں شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہر کے بعد آباد اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے اگر خدا نہ خاصہ اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گیا وہ اخ لسودی یہ ہے بہت اہم اصطلاح ان تابو و اسلح و اسلحم دلہ اخلسلہ اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لے مخلص کر یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے کیا کریں جی یہ معاملہ تو رواج کا ہے کیا کریں اگر چہرے تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برادری کا رواج ہے برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے معلوم ہے آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہے علیحدہ کر لیے یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کی نام جیسے سورہ بکرا پڑھا تھا کاتلوم دین دین ہو جائے پورا اللہ کے تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے پورا اسلامی قانون ہو پورا اسلامی نظام ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لیے یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے فولا کمال مومن مومن تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے بہت سے لوگ تو پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ المومنین مومن عظیمہ اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا عطا فرمائے گا اب یہ عطیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے ما ہو گیا عذاب سوچو اے منافق ہو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو سیڈسٹ ہستی نہیں ہے باض اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ایسے پرورٹیڈ انسان ہوتے ہیں ان کی شخصیتیں مشق ہو چکی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کوف پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے تو اللہ معذ اللہ ایسا نہیں ماں یفاد اللہ ہو آزاد اللہ کیا دے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر تم شکر تم آمن تم اگر تم شکر کی روش اختیار کرو ایمان کی روش اختیار کرو وکان اللہ شاکر علیما اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے قدر افزائی فرماتا ہے جو بندہ اس کے لیے کام کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لیے لیکن اس کا مجھے نہیں ملا اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں بعض مضامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز کہنا کسی بری بات کا چرچا کرنا بالخیر کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اس میں استثنا ہے کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جڑے کٹے الفاظ میں نکل جائیں کسی کے لیے تو وہ اللہ کنڈول کرے گا معاف کر لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے بری بات منظور سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے جس کا دل دکھا ہے ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا شعر ہے بطرس آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کر دن ایجابت حق نہیں استقبال میں آیت مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کے زبان سے کوئی بدعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استعمال کرنے کے لیے آتی ہے عرش سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے درو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے بکان اللہ سمی علیما اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے اس کے احساسات کتنے مجلو ہوئے ان اللہ خیر آفو القدیرہ جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو ظاہر کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو خیر ہی ہر حال میں ہے آیا ہو یا خفیہ ہو اور تافو سوئے لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے اور اگر تم برائی خود سے معاف کر دیا کرو اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تم پر گرفت نہیں ہوگی لیکن تمہیں اس سے اعلیٰ تر بلند تر اٹھتا ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے ہاں، اور اوتاف ہوں کہ تم کسی برائی سے درگزر کرو معاف کر دو آسو اللہ کا جیرہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے انسان کو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا اللہ تو مقتدرہ ہے قدیم ہے وہ تو جو چاہے فوراً جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے لیکن نہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے وحدت الادیان کا جو ایک بنیادی جڑ ہے اس کی جڑ کو یہاں کاٹی جا رہی ہے غلط فلسفہ جو وحدت ادیان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ حفاظت ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اوریجن سب کا ایک ہے لیکن یہ کہ اب جو شکلیں ہیں ان کی وہ ایک ہے اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور غلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس شیک جس چیز کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا یہ کہ اللہ کو علیحدہ کر دینا رسول کو علیحدہ کر دینا یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں فتنہ انکار سنت میں اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا اللہ اللہ خیر اللہ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا اللہ کی کتاب ہے ہم بھی سمجھتے ہیں عربی زبان میں ہے ہم اس کو خود سمجھیں گے خود اس پر عمل کریں گے باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر لی لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے دائمی شہ صرف قرآن ہے وہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا وہ بات یہاں آ رہی ہے ان لدیر یا فرون اب اللہ ہے ورسول ہی یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وہ دونا جو فرم کو بین اللہ و رسول اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریح کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین یہ دین الہی بھی نہیں تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو رسول سے کیا نسبت ہے جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے یہ دین موسا ہے یہ دین عیسا ہے یہ دین فلاں ہے اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ سے سب کا کامن ہے تو دین الہی ہو گیا ان میں ندین فرون اب اللہ و رسول نہیں وہ نید فتو ہے ورسو نہیں وہ قرون نو بنواج ان میں ڈٹ فور بات ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں وہ عید ان آئیں گے تقریب میں نظال کا سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لے اللہ کو ایک طرف کر دے رسول کو ایک طرف کر دے الا کا حمل کافرون حق یہ لوگ کٹر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق یہ کافر ہے واطرنا علی کاطرین عذاب مہینہ اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا احانت آبیز عذاب تیار کر رکھا ہے ولزین امن بلّہ رسول ہی اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر وہ لمبی فل کو ہو اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں لال فرق بن رسولی ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تعلیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ یقین سے کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے رسول اور بھی آئے نبی فلی کو میں نہ شوقیوتی ہوں مجھے ہوں گے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجرکا فرمائے گا وہ کان اللہ غفور الرحیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یسلو قانو کتاب ان کتابوں میں رسوا یہ اہل کتاب یہودی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے یعنی جیسے تورات اتری تھی آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وہی کون لایا آیا ہمیں تو پتہ نہیں موسا کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے یس کا حل کتاب تنزل علیہم کتاب کتابوں میں نہ سمائے فقط سالو فقت سالو موسا مثال تو اے نبی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہوں نے ان کے آبا و اجداد نے موسا سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے فقال اللہ جہرت یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو ایانن ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں فاصلت ہم سائے جب ظلم ہند تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک میں آ پکڑا تھا ما جاءت اندیم پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نو نو موجے حضرت موسا کے وہ دیکھ چکے تھے پھر بھی انہوں نے بچڑے کی برسیں شروع کر دی تو آفاؤ ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا وہ آتے ہیں نا موسا سلطان المبین اور ہم نے موسا کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غلط کر دیا اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا کو پہاڑ کو جب کہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا وکول نہ رہوں گی بابر جدل اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یری کو تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر لہو لا رہوں گا کابھی اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ کا ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو واقل دلوں گی ساتھ اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑے اولو قرار لیے تھے بہت گاڑے واحدے کیے تھے ماں نقد نہیں نقجہ ہوں اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے اور یہاں یہ سمجھیے کہ مبتلا ہی کی تکرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محضوف ہے یوں پہلی اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی فبیما لفظ ہوں نشا ہوں لاز نہ ہوں تو انہوں نے جو ہماری دشاخ کو توڑا اور توڑتے رہے جو بھی وعدے کیے تو ہم نے ان پر لانت کر دی بس لیکن یہ لان نہ ہو اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فیض بیان ہو رہی ہے کبھی ماں نقد ہند ہندی ہوں وہ کفر ہند آیات اللہ اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے وہ قطع الانبیاء بغیر حق اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق وہ قول قلوب و اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو علاقوں میں بند ہیں بل تبا اللہ علیہ کفرین بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر غور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فلا یؤمنون اللہ خلیدہ ہاں واقع اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس قول ہند اللہ مریم بہتان الیم اور سبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہ پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگر ان کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی یوسف نجار بڑھل تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن ودائی سے پہلے ہی ان کے ماں بہن تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر ولاد الزنا ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی وہ کہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پکچر بنا کے امیرکا میں چلاتے سن آف مین تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہو سن آف مین ہے اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر آؤٹ آف ویڈ کی تو آخر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے مریم بہتان اللہ قتل عیصب مریم رسول اللہ اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسائی نے مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسپلینیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کبھی دیا جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا قطب اللہ بننا انا و رسولی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالبہ کر رہے تھے تو ان کی تو یہ ضرورت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے وہ ماں قتل ہو وہ ماں سلب ہو ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی ولاکن شب بہا بلکہ اس کی شبید بنا دی گئی ان کے لیے سورت بنا دی گئی وشادر کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیل برنواز سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڈاس اس کیری جو کہ ہماری سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی بد نیت کی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا وبا ببا لذیل نہیں ہی لفی ہو اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوں کو شبہات میں ہیں انہیں کچھ پتا نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا ماں لہم بہی علم ان کے پاس اس کے ذمن میں کوئی علم نہیں ہے تبا زن سوائے اس کے کہ اٹکل پچو کے تیر چلاتے ہیں وبا قتل ہو یقینا یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ سلیم نہیں کیا گیا علیہ السلاط وسلام بل رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف بکانوا اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے ہمارین کے ساتھ وہ پوش تھے جو کہ تفصیل انجیل برنواس نواز میں وہ ان دن اہمی کتابیں ادا نہیں قبل موت ہی اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرت مسیح مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وہ یوم قیامت یقون و علیہ اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا یہ خلاف گواہی وہی آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا اکتالیسویں آیت میں فتح شہید اللہ شہیدا ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے ظلم من النزین ہاد نمن علیہ اور یہ بات انی لگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے حرام کر دی جائے تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث نہ حمرہ یہ بات ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی وہ ہلت نہ ہوں جو کہ اصل ان کے لیے حلال تھیں جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو آپ نے فرما دیتے کہ بھائی یہ حرام نہیں ہے یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر دیا اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے اوپر جو تنگی ہے وہ رہے اور بے سب کہیں منصبی اللہ کثیرہ اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا واخذ عمر ربا اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا ان ہو اور یہ کہ ان سے روک دیے گئے تھے سود ان کی شریعت میں حرام ہے آج بھی حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا لیکن جنٹائز کے لیے تو ان کا عام فائدہ یہ ہے گوئم جن جنٹائز ان کے لیے گیس آ رہے نہ فلم نہ سبھی ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہم جیسے چاہیں کریں لوٹیں کھسوٹیں جس طرح چاہیں دھوکہ دیں اور تو ظاہر بات ہے سود میں کوئی قباب نہیں ہے ہی نہیں واقع ہلان و کن الافی ہل ناصب الباطل اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق کھڑپ کرنے کے علی کافری نوینظام علیما اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے راسخون علم بالکل مومنون لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایمان جو ہے جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یومنون بما الیک وما انزل من قبل وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ولمقیم اور وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں ولموتھ زکاسا اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں ولمون اب اللہ ولیومل اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی الائے قسل اجر عظیمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے خدرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے سلامتی کسی درجے میں ہے تو جس طریقے سے بھی ہو یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا لاکن علم بن ہوں اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں باقی اہل ایمان کی روش تو یہ ہے ہی بل مومنون یوں مہ دلا دِل قبلک والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما اب جو مقام آ رہا ہے یہ تیئیسویں رقو کے شروع میں یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے مثلا یہاں آپ دیکھیں گے پے بے بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے پھر ان میں سے بات کی جو اضافی اور شانے ہیں ان کا بیان کیا گیا اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہ نبوت اٹھاسی فلسفہ نبوت ان میں کما اوہینا ہے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وہی کی ہے جیسے کہ ہم نے نور کی طرف وہی کی تھی وہ نبی نمی بادی اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیش علیہ السلام وہ بھی حضرت روح علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت روح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیش جو ہیں اوہینا الا ابراہیم ابا اسماعیل ابا اساق و یعقوب ابلسماعت ہے اور ہم نے وہی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اساق کی طرف یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف و عیسیٰ و ہارون و سلیمان اور عیسا کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب با پہنا داود اضبورہ اور داود کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی وہ رسول کا کسستنا ہوں عالیہ کا قبل ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا بھائی وہی ہم نے ان کی جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں وہ رسول لم سے مالک اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے تو کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے وہ موسا تکلیمہ اور خاص اب شان جو حضرت موسا علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور موسا سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے بس صرف یہ ہے کہ میں ورائے حجاب تھا پردے کے پیچھے سے تھا تھا دو بدو کلام اب وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے روسلم مبشرین و منظرین یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لے اللہ یقون اللہ سے اللہ خود الباد رسول تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں لندا سے نام نوٹ کیجیے اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد وکان اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے اب اس کو سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا امتحان سے نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر کیا پڑھایا ہم نے جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر کسی بچے کو آپ دیجیے دس روپے پھر آپ دیکھیے اس کا میلاد تباہ کیا ہے ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے پتہ چل جائے گا اس کا کیا اس کا رجحان کیا ہے کچھ دے کر آزماتے ہیں کچھ پڑھا کر امتحان دیتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھایا ہے کیا دیا ہے اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سما بسر عقل تین بڑی چیزیں دی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بدیت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم بدیت کر دیا اب آئندہ کوئی وہی نہ آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے ہم نے تمہارے اندر رکھ دی تھی یہ نہیں ہے یہ بدی ہے تم بدی کی طرف کیوں گئے تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا البتہ اتمام میں کرتا ہے اللہ اب یہ نوٹ کیجیے حجت کیا ہے حجت تو عقل ہے جو اللہ اتنے ہمیں دے رکھی ہے ان سم اول بسر اول کو ان لوگ رائے کا کان ہو مسورا اس کی بنیاد پر مصولیت ہے اور یہ کہ نفس و سمواہ فالہ مہا فورا و تکواہ اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز بریت کر دی ہے پھر تمہیں بھوک ہو ہے ان سب چیزوں کے بنا پر تمہیں کاؤنٹیبل ہو کوئی نبی آتا یا نہ آتا یہ حجت اللہ کے تم پر قائم ہے لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شہر اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند ان کے پاس ہم نے اپنی وہی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا ایگزامینیشن بے ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورینس کی پلیڈ کرے کہ میں تو اگنورینٹ تھا مجھے معلوم نہیں تھا جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا رسول سے پہلے پھر بھی کچھ کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا وہاں سب کے سب اسی رنگ میں لگے ہوئے تھے پروردگار میں اپنے دو وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرحل ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے پھر کوئی عجیب باقی نہیں رہتا کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے معاشرے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتے تو یہ اتمان حجت ہے اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام روسلم مبشری اور کر کیا سکتے رسول نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی متوجہ ہو جائیں گے اپنے بات ان کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لیے مبشر ہوں گے بشارت فراہن و رحمان و جنت نائی اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے تعصب میں ہر دھرمی میں ضد میں مفادات میں چودراہٹوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے تو رسولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے تبشیر اور انصاف مبشرین و منظرین کس لیے اللہ یقونا تاکہ نہ رہ جائے لن سے لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اللہ اللہ اللہ کے اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی حج اللہ کے محاسمے کے مقابلے میں ان کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے بہادر رسول رسولوں کے آنے کے بعد وکال اللہ عزیز الحکیمہ اللہ عزیز ہے بغیر رسول کے بھی محاسبہ کرے اختیار کا مطلب ہے حکیم ہے اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر دیجیے یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی ایک کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے شک کہ ایک بنیادی مقصد ہے رسالت کا وہ تو یہ ہے اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کام ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہے لکھ انہوں نے بھی کام شروع کیا یہیں سے یا نبی صلی اللہ کا شاہد و مبشر و نذیر دائن اللہ بجلی و سراج منیرا بنیادی حیثیت تو وہی آپ کی بھی وہی ہے لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله یہ آپ کی امتیازی شان ہے لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا آپ کے علم سے بل بلائے تو اور فرشتے اس پر گواہ ہیں یا شدور وہ کفا بلّہ شہیدہ اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے گواہ ہونے کے بعد سے کافی ہے ان میں کفر و قبر سبو ان اللہ قبل لو بعیدہ اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی لوگ کنہ پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو وہ تو پھر بہک گئے ہیں بھٹک گئے ہیں دلالم بعیدہ اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہتنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں ان نذیم قبر و ظلم لم یکق اللہ یقرا لہو اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں لم یق اللہ یکفر لہو اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے دیا نے طریقہ اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے اللہ طریقہ جہنما سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم کا راستہ اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہ رہا اسی پر یہ بکپور طور پہ خالدین افیہ اس میں ہمیشہ ہمیش گے اب ادا ہمیشہ ہمیشہ کال قال اللہ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے ما ار اللہ عذاب کو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے گا لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے یقیناً اللہ عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے اس کا ایک قانون ہے اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے لہٰذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو اس لیے کہ بعض بلند قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جھنتم میں جھونک دے گا یہ تو ایسے ڈرانے کے لیے ذرا ذرا سیدھا کرنے کے لیے جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو میں تیرا قیمہ کر دوں گی تو کوئی کیا قیمہ دے گی تھی ماں اپنے بچے کا لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانا ضال قان اللہ یسیرا اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے یا یہ یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا یا یہ بالحق اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتا نہیں تھا you won't be able to plead ignorance یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم پر بات تھوڑی نہیں ہوئی ہم پر بات واضح نہیں ہوئی یہ بہانا ختم ہو گیا محمد کے آنے کے بعد یا رسول ابھی حق فآمنوا خیرا لکم ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے بھائی تک بھائی ہم آف اسلمو تم اللہ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کیا بگاڑ گے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے بکران اللہ علیم الحکیمہ اللہ علیم ہے حکیم ہے یا اگر کتاب لا تعلو فی دین کو میں کتاب والو اپنے دین میں بلوم نہ کروں بلا تقول اللہ علیم الحق اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو ہو جھوٹ بولنا ہے تو بازی بازی بازی بابا ہم بازی جھوٹ بولنا خود بولو خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بازی بازی ہے بابا ہم بازی والی بات ہو گئی لا تقول اللہ الا الحق انما المسیح مسیح ہو ابن مریم رسول اللہ دیکھو مسیح عیسا ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے الوحیت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ وہ کلیم تو ہوں مریم اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے ڈالا مریم پر یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کے پھیل ہوا ہے ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں اسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہے حضرت مریم سلام علیہ کی لیکن یہ کہ باپ والا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے جو میٹیریل لنکس ہیں جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کل اللہ کا ایک کل جو ہے اللہ کا ایک امر وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کل میں ہے کلے میں تو ہوں الطا روح من اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراکب بھی ہیں ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں وہ نور محمدی کیا ہے روح محمدی اس لیے کہ روح جو ہے رورانی شہر ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے نار ناپ سے پیدا ہوئے ہیں حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے سیدھی سیدھی بات ہے تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے تو حضور کی نور حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح کی اپنی شان روح من فعامن باللہ رہا ہے مرسو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ولا تقولوا سلاسا اور دیکھو تشویش کا عقیدہ مت بھرو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک تین میں ہو گئی تین اخنوں میں ان خیر اللہ تم باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے ان اللہ الہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی اللہ واحد ہے تنخواہ سبھا نہ ہوا یہ پورا نہ الگ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لہو معافی سماوات و وہ معاف اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ کافی ہے بطور نئی کے میں مسیح عبد اللہ مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں وہ نشد محمد اب جو رسول تو یہ ابدیت کی شان تو اور بلند والا ہے رسالت سے بھی اوپر ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے پھر کبھی اس کو بیان کروں گا تو نئی استعمال کے پر مسیح ہو آئی ہے عبد اللہ یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں بل الملائکہ تو مقرب وہ اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس ہے میں کوئی آڑ ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں وہ میں یسن کی فن عبادت ہی وہ یستن اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبال کرے گا تکبر کرے گا پتہ پھر وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا تو نظین عامن و امین سوال تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے فیوسیم مجورا ہوں تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا پورے پورے بھائی عزیز ہوں منفی اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور دبا دے گا محمد نبی میں ہوں مستقبل اور جنہوں نے ابدیت کے اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکمر کیا تھا جب عذاب ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک ولا الحمد ولاد اللہ ولیم ولا نصیرہ اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار یا برہان اے لوگوں دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعارف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینا حتیٰ کافی بین اور بینا کیا ہے رسول اب اللہ متحرۃ صحبت کو تو برقی ہی وانزلنا الیکم نورا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد لازمن قرآن مجید ہے انزلنا الیکم نورم مبینہ انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور فم الذین آمنوا باللہ بلّہ تہنو تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے خالص اللہ والے بن جائیں گے مضب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فی رحمت امن و فضل انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں الہ سراط مستقیم اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سراط مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراط مستقیم یادین انہیں اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج رستہ رستہ الہ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوار رحمت میں لے آئے گا سراطن مستقیمہ سیدھے راستے پر چلا کر اب یہ جو ہے آخری ایک آیت یہ پھر یہ استفتاح ہے قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا جیسے کہ خواتین کے بارے میں بات اور مسائل واضح نہیں ہو سکے تھے تو یہ سپورت نبی یہ آپ سے فتوا مانگ رہے ہیں بداحت چاہ رہے ہیں اللہ یوسی کم فی کلالہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے فتوا دے رہا ہے حکم بتا رہا ہے لہو علیہ پن اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اس کے کوئی اولاد نہیں اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وہ لہو اور اس کی ہو ایک بہن فلاح جس ہو مات تو ویسے جیسے ایک بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا وہ ہوا یا رسوا علم یق اللہ اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی وہی فلاح تصدیل فلحمد ترک اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہو جائے دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے وہی و اخوتن و نسان اور بہن بھائی ہو بہت سے پھر زکر جگہ حضر حفظ تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو ان کا کیونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا باقی عینی اور اللہ کی ماں باپ دونوں ایک ہو اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی یہ ہے یو لکم اللہ تبدیلو اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ وہ اللہ الب الشین علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے بارک اللہ علی و لکم فکر عظیم و نفالی علی وم و ذکر حکیم